قد بلغت فلجبل بالشعب الغالب وقال النبي صلى صلى الله الله تعالى تعالى عليه عليه وسلم وسلم إنكم لتموتون كما كما كما وتبعثون تستيقظون ثم إنها لجنة أبدا أبدا أو أو نار قال میرے محترم بھائی اور انسان کی ساری زندگی کی محنت ساری زندگی کا فرمایا ہوا سرمایا جب وہ موت کے ساتھ آتا ٹکراتا ہے تو فکر ہو جاتا ہے موت اور زیرو ان دونوں ان دو میں ایک چیز مشترک ہے اب سو کو درد دو زیرو سے جو زیرو ہو جائے گا ہزار کو درد دو ایک لاکھ کو درد دو ایک کروڑ کو درد دو ایک ملین کو بلین کو ٹریلین کو جب آپ زیرو سے گرم دیتے ہو تو آپ کے پاس زیرو آ جائے کتنی ہی بڑی رقم ہو کتنا بڑا عدد ہو ساری دھرتی ہو عدد سے بھر کے آگے ان کو زیرو کرو تو آپ کے پاس زیرو آ جائے جو کچھ انسان بناتا اور کماتا ہے برطانیہ میں رہ کر پاکستان میں رہ کر ہندوستان میں رہ کر سے رہ کر جہاں جس مقام پر انسان پہنچتا ہے جب یہ سب کچھ آ کر موت سے ضرب کھاتا ہے تو اس کے پاس زیرو آ جاتا ہے وہ خالی ہو جاتا ہے تو ساری چیزوں سے وہ اس طرح ایسے وہ خالی ہو جاتا ہے کہ کم سے کپڑا بھی اتار دیا جاتا ہے اور ہاتھوں سے انگوٹیاں اتار دیا جاتا ہے اور ساری بادشاہیاں اور سارا عروج وہ سوال میں بدلتا ہے پورا بھی کے کنارے ایک ٹوٹا کا مکان ہے جن کو بھی جہاں سب کی سیاسی کا سماں ہے کہتے ہیں یہ آرام جگہ نور جہاں ہے جو نور جہاں کا رقب جس نے پایا اور پورے بڑے شریر پر جس نے راج کیا جہانگیر کو پر پتلی کا اس پر ایک شاعر اس مزار کی بے بسی کو بے شرام کو بہاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں تو دل میں بھی روشنی نہیں پرے پروا نہ جب جگہ سزا ہے نہ سمے دل ہیں نہ کی سزا ہے اور نہ کوئی آنے والا ہے جانے والے بھی خالی دیکھنے جاتے ہیں اگر لاہور پڑتا تھا تو جہاں کے مقبرے پر ایک دو دفعہ جانا تو آپ حکومت نے اس کو ٹھیک کر دیا ہے لیکن میں نے اس حال میں دیکھا ہے جس کی شاعر کا یہ کر رہا ہے کہ راوی کے کنارے جس ٹوٹا کا مقام ہے جن کو بھی جہاں سب کی سیاحی کا سامان ہے کہتے ہیں یہ آرام جیسے نور جہاں ہے کہ میں نے یہ بنا لیا میں نے یہ کما لیا میں نے اسلام آباد میں پلاٹ لے لیا میں نے لاہور میں پلاٹ لے لیا فلاں جگہ میرا گھر بن گیا فلاں جگہ میرا میرا پلازا کھڑا ہو گیا یہاں بیٹھ کر وہ کلو کے بیل کی طرح لگا ہوا ہے اپنی ہڈیاں اس کی گل گئیں پسینے کے ساتھ خون بھی اس کا بہ گیا لیکن جب موت آئی جن جن چیزوں پر اسے فخر تھا وہ سب زیرو ہو گیا اور کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہ رہا اور وہ خالی کا خالی ہو گیا یہاں میری اور آپ کی کیا اوقات ہے یہاں تو اجر جی نے چھوڑا نہ چترا نہ ڈالا کسی سے سکندر کیا کیا نہ حسرت سے ڈالا تھوڑا رہ گیا سب ساتھ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے کہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے کمل حیات دنیا متا الغرور جس رب نے اسے بنایا ہے وہ اس کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے وہ مجھے اور آپ کو سمجھا رہا ہے وہ میرے بندو یہ دھوکا ہے یہ دھوکا ہے یہ کچھ بھی نہیں جو نظر آ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے سراجن جتی بہت برہمان ادھر جا دو یہ رہا یہ ہے جیسے تمہیں سڑک پہ پانی نظر آتا ہے دور سے جب سورج کی دھوپ پڑتی ہے تو تمہیں پوری موٹر وے پر پانی میں پانی نظر آتا ہے تو پیاسا آدمی ادھر دوڑتا ہے تو وہ پانی تو کوئی سمجھانے والا کہتا ہے پانی نہیں ہے مت بھاگ وہ اور بڑھے گی کچھ ہاتھ نہیں آئے گا نہیں تم مجھے میرے ساتھ فراڈ کر رہے ہو پانی وہ سامنے ہے وہ سامنے بس ابھی ملا تو جو قریب ہوتا گیا وہ پانی دور ہوتا گیا دور ہوتا گیا دور ہوتا گیا پیاس بھی بڑی پانی بھی نہ ملا لوٹنے کے لیے وقت بھی ختم ہو گیا واپس آنا بھی مشکل ہو گیا کہ زندگی کی شام ہو گئی جو لوٹ آئے تو کچھ کہنا نہیں بس دیکھنا انہیں غور سے جن منظروں کا خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا چل چل چل جب شام ہوئی تو پتا چلا بھٹک گیا ہوں کے لیے اندھیری رات ہے رابطہ بھی کوئی نہیں بھی کوئی نہیں ساتھی بھی کوئی نہیں ہے تنہا ہمارے راج قبر کا خوفناک موت ہے تو سہرمی زندگی کی کہانیوں کو موت ایسے سفر کر دیتی ہے کہ بادشاہ فقیر برابر ہو جاتے ہیں پھر ایک دن یہ کائنات موت کے سامنے زیرو ہو جائے گی زیرو قرآن اتنی طاقت سے اس کو بیان کرتا ہے إذا الشمس قدرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال تجرت فإذا العشار عسلت فإذا الوحوش حشرت وإذا البحار تجرت وإذا النفوس زوجت فإذا المرؤودة سئلت بأي غمد سئلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت فإذا الجحيم سررت وإذا الجنة غسلت علمت نفس ما أحضرت إذا السماء انفطرت وإذا الجباكر انتفرت وإذا الجحار سجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وفقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وفقت فإذا نصفت السور نفقة واحدة وحملت الأرض والجبال فزكتا بكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية یہ قرآن اس میں حیبت ناک انداز میں بولتا ہے جب وہ قیامت کو بیان کرتا ہے کہ تمہاری دنیا کیسے ایک تو تم زیرو ہو رہے ہو آج مرنے کا تم زیرو ایک دن زمین آسمان کو اللہ زیرو کر رہے یا موت سے جب درخت کھائیں گی اور موت سے ٹکر کھائیں گے اب دل تالا زمین زیرو فخر آسمان زیرو ادھر خوب درخت سورج زیرو پمر چاند زیرو نجوم قدرت ستارے زیرو سر کائنات پر اللہ تعالیٰ زیرو کر رہا ہے بھائی دل جبال سجرت سارے پہاڑ زیرو بھائی دل بہار حجرت سارے سمندر زیرو سارے انسان زیرو زیرو زبر زیرو زبر ایک صبح ایسا ہی سورج نکلے گا جیسے روزانہ نکلتا ہے ایسی رہی ہوگی جیسے روزانہ چلتی ایسے ہی پرندے گھونٹوں سے ہو کے لندن کا رخ کر رہے ہوں گے جیسے روزانہ کرتے ہیں اور ایسے ہی صبح ہو کے اٹھا ہوا انسان بھاگ رہا ہوگا میری جاب کا ٹائم میرے دکان کا ٹائم اور میری گاڑی کا ٹائم اور میری ٹرین کا ٹائم اور میری بس کا ٹائم اور کسی کے ہاتھ میں برگر کسی کے ہاتھ میں بھاگ بھاگ رہے رہے ہیں ہیں اور ادھر کوئی سوچ رہا ہے اور کوئی گھر میں گھر کی صفائی میں لگا ہوا ہے کوئی دکان دکان کھول دکاندار دکان کھول چکا ہے میرے نبی کا فروان ہے دکاندار کپڑا ناپ رہا ہوگا اپنے گھر کے ساتھ اور اس نے ناپ کر کینچی کپڑے پر رکھی ہوگی اس طرح کاٹنے کے لیے اور دانت نے جیب سے بٹوا نکال کے وہ پیسے گن رہا ہوگا ایک دو تین چار کر کے نوٹ گن رہا ہے اور ادھر یہ کینچی ڈال رہا ہے ادھر یہ نوٹ رہا ہے ادھر ایک دم ایک دھماکہ آواز آئے گی اور نوٹ ادھر گر جائیں گے اور بہت ادھر گرے گا کینچی ادھر جائے گی کپڑا ادھر جائے گا برگر ادھر گرے گا انسان ادھر گرے گا گاڑی میں مو گئی مسافر مو گئے ٹرین میں گئی بسیں الٹ گئی زمین سب اس کی آسمان سر کھڑا اٹھا ستاروں کو بھی چمک بھول گئی چاند کو سورج کو اپنی شائیں اور بھول گئی شیر اپنی اپنی بھولا بھولا ہاتھی اپنا بھولا سانپ اپنی سنکار بھولا اور بل بل اپنا مغمہ بھولے کوئل اپنی پھوک بھولی اور پھول اپنا کھیلنا بھولے پانی اپنا بہنا بھول گیا پہاڑ سب سے بھول گئے آواز ہے جو زمین آسمان کے سینے کو چیڑ کی جا رہی ہے چیڑ کی جا رہی ہے اور انسان اپنی آنکھوں کے سامنے سورج کو بے نور ہوتے دیکھ رہا ہے چاند کو ٹوٹتے دیکھ رہا ہے پہاڑوں کو ریت بنتے دیکھ رہا ہے تو یہی تھا ان کے کلیموں کو پھاڑ دے گا آج یہ بھی زیرو اور کائنات بھی زیرو سے پہلے آسمان کے فرشتے زیرو سے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتوں آسمان کے فرشتے زیرو آج مر پر موت کی ڈیوٹی بڑی سخت ہے کہ نہ کسی کو چھوڑنا ہے نہ اپنے آپ کو چھوڑنا ہے آج اسے بھی مرنا ہے اور اوروں کی بھی روح کو پھینکنا ہے ساتوں آسمان کو موت کے اندھیروں میں دھکا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ احساس فرمائے گا جوری لو میں کاری مر جائیں اسلام کو سن کر اللہ کا عرض سفارش کر گیا جبریل کاری تو بچا لے باقی سب کو مار ان کو تو بچا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا مو رامن کام کا میرے آج کے نیچے سے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا سب مریں گے مر گئے بھی مر گیا وہ سور پھونک رہا تھا ایک دم وہ گرے گا سور ہوا میں اٹھے گا اللہ کے عرض کے ساتھ ایسے لٹک جائے گا جیسے یہ سور شخ کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان کی نیازی کے ساتھ کہے گا کون باقی ہے پتا تو ہے کون باقی ہے جس طرح اب کھڑا ہوا ہے اوپر اللہ نیچے ہے لندن بھی گیا لندن والے بھی گیا یورپ بھی گیا یورپ والے بھی گئے ایشیا بھی گیا ایشیا والے بھی گئے امریکہ بھی گیا افریقہ بھی گیا آسٹریلیا بھی گیا اس کے رہنے والے بھی گئے اور اس پر بات کرنے والے حکومت کے جھنڈے لہرانے والے بھی گئے اپنی بجلیوں سے ناز کرنے والے اپنے دولت پر فخر کرنے والے سب سمتی ہو گئے تو ہمارے پاس موت کہے گا کہ اللہ پر تو باقی ہے جس کے تیرا غلام باقی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مرد مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے جب مرد پر موت مرے گا تو ایسی چیخ مارے گا اگر دنیا کے انسان جنات زندہ ہوتے تو سب سے کلیجے پاؤ کے راستے کی وہ آواز جب وہ بھی مر جائے گا تو پھر میرا اللہ کہے گا من چاندی کنکریت ہے کوئی میرا شریر آؤ دوبارہ کہے گا من کا نلی شریف کری کوئی میرا ہے تو سامنے آؤ پھر تیسری دفعہ کہے گا من کا نلی شریف کری کوئی ہے تو آؤ کہاں ہو اٹھتے جانے بولتے جانے اور اللہ کہے گا این المدو بادشاہ کی طرح ان کی آگے پیچھے بڑے پہرے ہوتے تھے ہٹو بٹو کے شور ہوتے تھے این الملو کدھر ہیں بادشاہ این ال ظالم کدھر ہیں خون کو پانی بنانے والے کدھر ہیں پوپڑیوں کے معیار کھڑے کرنے والے کدھر ہیں این المتقدروں تکبر کرنے والے کہاں ہیں لمن الملک اليوم آج کون بادشاہ ہے آج کس کی بادشاہ ہے جواب دینے والے تو ان سے نفر کہے گا اللہ بالواحد القحار آج اکیلے اللہ خالد کی بادشاہ یا عبادی انی بدأت بالدنیا ولم تكن شیئا وانا الذي اعیدها میرے بندو میں نے تم کچھ نہ تھے میں نے تمہیں بنا دیا پھر میں نے تمہیں دفاع دیا اب میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا سما بدنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین میرے میں نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ تمہیں مٹی سے دوبارہ اٹھوں گا ہا خلقناكم کسی مٹی سے تمہیں بنایا ہے کسی میں تمہیں بہت لے جاؤں گا مت کسی سے تمہیں دوبارہ زندہ کر دوں گا ماں فل فکن زیادہ کناتی واحدہ تم سب کو مارنا اٹھانا میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک کو مارنا اور اٹھانا جیسے ایک کا زندہ کرنا زندگی دینا موت دینا موت سے اٹھانا میرے لیے آسان تمہارا کہ میرے لیے آسان کام ہے حضرت علیہ السلام بچی سے گزرے اس <clears throat> فلسطین کو تباہ کر دیا تھا بخت نفر ایک کا گزرا ہے سب کھوپڑیوں کے سر اور جدا کنفیوژن ہے ان اللہ ان سب کو کیسے زندہ کرے گا گزرنا اپنے جگہ پر سوار ہیں اور وہاں تباہی دیتی ہے اسے تم یہ سب کیسے زندہ ہوں اور جو آگے ہے تو تھکاوٹ ہوئی ہے ایک کھنڈر سا تھا دیواریں کچھ موجود کچھ ٹوٹی ہوئی وہاں اپنے گدے سے اترے اس کو باندھا اور روٹی اس کی اپنے ساتھ اور انگور سے روٹی نکالی برتن میں توڑی اور انگور کپڑے میں ڈال کے ان کا رس توڑا وہ رس روٹی کے اوپر ڈالا انگوروں کا رس اور اس کو رکھ دیا کہ یہ رس روٹی میں رکھ جائے نرم ہو جائے گی پھر میں کھا لوں گا پیچھے دیوار کی چھوٹی دیوار میں ٹیک لگائی آگے چھوٹی سی دیوار پر یوں ٹانگ رکھی اس طرح سے میں آرام کروں تو میں ابھی آ رہا تھا آپ کی طرف سارا دن کر سکا تھا تو میں کسی چیز پر لیٹ گیا میں تو مجھے سونے کا موقع تو ملے گا نہیں رات دو بجے سویا چار بجے اٹھا تو میں نے کہا مجھے اب سارا دن پر مصروف رہا تو میں آتے آتے بیچ میں تھوڑی سی آنکھ لگا لی سو گیا تو اسلام نے کہا میں تھوڑا سا سو جاؤں یوں کیا اس حالت فأماته الله مئة عام اللہ نے وہی جان نکالی اور سکھایا کیا سو سال گزار دیے ثم بعث صلی اللہ نے روح ڈالی تو زندہ کیا بتاؤ عزیر کم لگے اس کا عزیر کتنی دیر ہوگی سوئے ہوئے تو کہنے گے جب یومن ایک دن تو سورج کو دیکھا تو جب یہ واقعہ ہوا تو سورج ادھر تھا مشرق کی طرف جب دوبارہ نظر اٹھائی تو وہ ڈھل چکا تھا تو کہنے لگے نہیں نہیں نہیں اللہ ایک دن بھی نہیں باپ یوم آدھا دن گزرا آدھا دن تو اللہ نے کہا بل لذیذ کرنے آتا عام گزر آدھا نہیں تو سو سال یہاں گزار ہوگا فنگر علاقہ عام قبر شراب قلم میں نہ کھانا تو چند گھنٹوں میں خراب ہو جاتا ہے روٹی چند گھنٹوں پر انگور کا رس ہو اس کو چند گھنٹوں میں اس کو ابال کے رکھ دیتا ہے اگر کھانا تو دیکھ تب وہ تازہ ہے کہ نہیں انگور کا رس تازہ اور روٹی نرم اور پانی جو تین بوتل میں تھا اس کا نہ ذائقہ بدلا ہے نہ رنگ بدلا ہے نہ خوشبو بدلی ہے ذرا جگہ کیا جی ہے اندر قلعہ ہے مارا دیکھا دیکھا تو غائب سرو وہاں مٹی پڑ گئی تھی ہڈیاں اور ایک دم وہ ڈھانچے میں تبدیل ہو کر آپس میں جڑتی گئی جڑتی گئی جڑتے گئے اوپر گوشت سے گیا چڑھتا گیا چڑھتا گیا اور ہوا ہوا نے وہ بال کھال کے جو اڑ گئے تھے ہوا نے ان کو واپس لانا شروع کیا اور اس کے جسم کے اوپر لگتے گئے لگتے گئے لگتے گئے اپنی آنکھوں سے ذرا دیکھ رہے ہیں جب سارا مکمل ہوا تو اللہ کا امر آیا اور اس نے آنکھیں کھولی دم ہلائی آواز نکالی کہاں ادھر ایسی بھی چند مولا میرا مان گیا تو ویسے ہی کر کے دکھا دے گا تو میرے بھائیو اللہ ہے جو فنا سے پاک ہے جو زوال سے پاک ہے جو موت سے پاک ہے جو ذوق اور غفلت سے پاک ہے لتا سبن اللہ جب وہ لا تأخذه سنة ولا نوم ہے يعلم ما بين خود نو وہی حال مستقبل آگے پیچھے اوپر نیچے ساری کائنات اس کے سامنے کھلی کتاب ہے لا عن رد ذرہ ایک درجہ کے برابر کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی نظر سے وہ چھپتی نہیں ہے اندھیرا ہو روشنی ہو دن ہو رات ہو زمین کی تہ ہو سمندر کی تہ ہو کالے پانی ہو کالے پانیوں کی تہ میں چلنے والا چھوٹا چھوٹا بیکٹیریا بھی ہو تو میرا رب کہتے نا دیکھ رہا ہوں ذرا زمین بن نمر سے سودا سفر سے تمبا سے گلما اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر کالی رات میں کالی کیونکہ وہ کالا پتھر ہو اور رات بھی کالی اور چونٹی بھی کالی اور پہاڑ بھی کالا اور پتھر بھی کالا اور اس پر چلنے والی چونٹی تو اللہ تعالیٰ یہ دعویٰ نہیں کر رہا تو میں چونٹی دیکھ رہا ہوں اللہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ چونٹی کے قدموں سے جو لکیر بن رہی میں وہ لکیر بھی دیکھ رہا ہوں تو وہ ہمیں نافرمانی کر کے نہیں دیکھتا ناچتے سے ہوں کو نہیں دیکھتا شراب پینے والوں کو نہیں دیکھتا بنا کرنے والوں کو نہیں دیکھتا ماں باپ سے گربان پکڑ کے کھانے والوں کو نہیں دیکھتا ہے جھوٹ بولنے والوں کو نہیں دیکھتا نماز پڑھنے والوں کو نہیں دیکھتا ہے ہو گیا ہے ہو گیا ہے پتہ کوئی نہیں ہے تم رات کے اندھیر میں چلو یا دن کی روشنی میں چلو تنہا ہو یا مجمے میں ہو بند کمرہ ہو یا میدان ہو شہر ہو یا جنگل ہو تیرا رب کے ساتھ ہے وہ معاکم انما کنتم واللہ بما تعملون بصیر تو تیرے سنگ سنگ ہے تیرے ساتھ ساتھ ہے نہ تو چھپ سکتا ہے نہ بھاگ سکتا ہے نہ لڑ سکتا ہے جب یہ سب کچھ میں نہیں کر سکتا تو میں کتنا پاگل ہوں کہ اسی سے ٹکر لے لیتا ہوں یا وہ موت سے بچ کے دکھا دو مرضی کرو نہیں بچ سکتے تو کے دن جہنم میں جانے سے انکار کر دو میں نہیں جاتا ہوں فرشتوں کے آگے اکڑ جاؤ میں نہیں جاتا دو لوگ میں یہ کر کے دکھا دو یا اللہ کو اکڑ کے دکھا دو میں حساب نہیں دیتا ہوں جو کرنا ہے کر لے اگر یہ نہیں کر سکتے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو نہیں سکتا ہے تو پھر وہ کریں جو اللہ چاہتا ہے عبدی انت تريد وانا اريد فلا يكون الا ما گوری ماہوری سپور سو کا ما چوری ما ہوی اٹاشو کا تريد فلا يكون الا ما اريد اے میرے بندو ایک تمہاری چاہت ہے ایک تمہارے رب کی چاہت ہے ہوتا وہ ہے جو تمہارا اللہ چاہتا ہے تمہارے ڈالر پاؤنڈ سے وہ نہیں ہوتا وہ اللہ سے چاہنے سے ہوتا ہے تو ایک سمجھوتا کر لو ایک میرے ساتھ تم ڈیل کر لو کہ لندن میں جو میں کہتا جاؤں وہ کرتے جاؤ دائیں بائیں نہ دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں لوگوں کو مت دیکھو لوگوں سے اندر ہو جاؤ ان کی آوازوں سے چہرے ہو جاؤ کچھ نہ دیکھو دنیا کدھر جا رہی ہے ادھر چلو جدھر میں چلا رہا ہوں میں جدھر بلا رہا ہوں ادھر آ جاؤ سفر ہو اللہ تعالیٰ نہیں طرف جیسے ماں کہتے ہیں بچے کو آ جا تو بچہ لپکتا ہے یا ایا کہاں نفس المطمئنہ ارجعی ہم اللہ کو جانتے میں کل یہی کہہ رہا تھا آج یہی کہہ رہا او بھائیو اللہ کو جانو اللہ کون ہے لفظ اللہ بڑا اجنبی لفظ بن گیا ہے ہمارے لیے اللہ کے نام میں کشش ختم ہو گئی محبت ختم یہ وہ لفظ ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کو پوری روح کو گرما کے رکھے بوٹی بوٹی بوتی اٹھے اگر ہم اللہ کی حقیقت کو حکیق عبد ہو پکڑے گئے اور ان کی میں آ گئے اور ان کو جب آگ میں جلانے لگے تو وہ رو پڑے تو رومن سپاہیوں نے بادشاہ سے کہا دی یہ رو رہا ہے انہوں نے سمجھا شاید موت کے ڈر سے رو پڑا ہے تو اس کو واپس بلایا ان کو کہہ رہے تھے عیسائی ہو جاؤ تو چھوڑ دیں گے وہ کہہ رہے تھے یہ نہیں ہو سکتا تو تو جب وہ روئے انہوں نے سمجھا شاید کام بن ہے تو اب یہ مذہب اپنا تبدیل کر رہے تو اسے واپس بلایا تو بادشاہ نے کہا روئے کیوں ہو تو کہنے لگے موت کے ڈر سے نہیں رویا بے دستی سے رویا اور کون سی دیر دستی ایک جان ہے جو ابھی جل کے راست ہو جائے گی میری تمنا تھی کہ اللہ پہ مرنے کا وقت آ رہا ہے تو جتنے میرے جسم سے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی میں ہر جان کو اللہ کے نام سے چلاتا ہوں اللہ آ گیا زبان پہ سنا دوں تو میں سمجھ میں تو آئے گا نہیں میں اپنی زبان آج میں دل رکھے واند پہاڑا ہو سر سر بدیاں ہزار غلامیں پر جان باغ بہارا ہو منصور گئے تو خوبصورتی جس سے جڑے واقف کو استہارا ہو سجدے سر شانی نہ بابو پر پا کر کہیں ہزارا ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا اصل معشوق دے ننے سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے سو تلواراں کھنے تو پتہ نہیں تمہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا تو میں اپنی رول میں کہہ گیا ہوں اور جس کو اللہ سے تعلق مل جاتا ہے وہ اللہ پر مٹ جانا مر جانا اپنی منزل بنا لیتا ہے جس ہم لوگوں نے پونڈ کمانا منزل بنا لیا نا سارا آج ساری دنیا صرف ویسٹ کی بات نہیں ایسٹ ہو یا ویسٹ ہو نارتھ ہو یا ساؤتھ ہو کالا ہو یا گورا ہو اور سب کی منزل پیسہ ہے پیسہ پیسہ پیسہ پیسہ ایک پاگلوں کا جہان ہے جو چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے جو ہاتھ میں آنے کے بعد بھی فراری ہو جاتی سارے کا اس سارے جو کچھ میں نے تمہیں اپنی زبان کے شعر سنائے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ راہ غلط ہے اللہ سے مر جانا مٹ جانا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا یہ میری منزل ہے میں اسی لیے آیا ہوں کہ حبیب بن زید کو مسلمہ کذاب نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اللہ کے نبی نے گزرا عرب میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو ہمارے نبی نے ان کے پاس اپنا ایک ساتھی بھیجا حبیب بن زید اس نے دنیا کا قانون ہے کہ دل کی کو کافی کچھ نہیں کہا جاتا لیکن وہ جھوٹا نبی اس نے کہا تم میری نبوت کا اقرار کر کر تو میں چھوڑوں گا وہ کہنے کہ میں تو تیری بات سنتا ہی نہیں ہوں تو اس نے ایک ہاتھ کاٹ دیا کہنے کا میں نبی ہوں تو مجھے نہیں سنائی دیتا وہ کہنے کا محمد اللہ کے نبی ہیں کہنے لگے ہاں کہا تو میری نبوت کو مان لے چھوڑ دوں گا کہ مجھے تو سنائی نہیں دیتا اس نے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا پھر کہنے کا میں نبی ہوں تو مجھے سنتا نہیں تو محمد اللہ کے نبی ہیں کہنے لگے ہاں سر مجھے ایک دفعہ کہہ دیتا نہیں کہوں گا اس نے ایک پاؤں کاٹ دیا پھر دوسرا پاؤں کاٹ دیا ختم ہو گیا سر ایک دفعہ کہہ دیتا نہیں کہوں گا تو اس نے ایک بوٹی پائی زندہ کی اس دن کی دوسری بوٹی پائی تیسری بوٹی کر چوتھی بوٹی پائی اس طرح ہڈیوں سے گوشت اتار دیا جیسے بکرے کا گوشت ہڈیوں سے اتارا جاتا ہے اور انہوں نے آٹھ دینا کی اس قسم کی موت اس پر کیا گزری ہوگی یہ خبر ان کی ماں کو دی گئی ان میں ہمارا تیرا بیٹا حبیب یوں دبا کر دیا گیا تو انہیں ہمارا نے کہا لے حاضر لو میں آباد ہو دو یہی دن بیچنے کے لیے تو دودھ پلایا تھا اور میں اس سے کیا چاہتی جیسے آپ کے ماں باپ کہتے ہیں ہمارا بیٹا انگلینڈ پہنچ گیا یہی دن دیکھنے کے لیے تو اسے جوان کیا انگلینڈ پہنچ جائے اور چوتھے دن فون کرا پیسے نہیں بھیجے پیسے بھیجو بھائیو اللہ کو مطلوب بنا لو اللہ کی قسم زندگی ہے اسی کی جو اللہ کو پہچان گیا جس نے اللہ کو نہیں پہچانا اس سے بڑا گھاٹے والا کل دنیا میں انسان ہے نہیں چاہے وہ چھ بب اعظم سے ٹھنڈا لگا رہا تو اس نے اللہ کو نہیں جانا تو اس نے کچھ نہیں جانا یہ ساری تبدیلی محنت اللہ کی طرف دوڑانے کی محنت لمبا دوڑو اللہ کی طرف یا اللہ ان الفاظ میں اتنی محبت ہے جیسے ماں بچے میرے بچے آج اور چھوٹا بچہ آج اس کی باہیں پھیلتی ہیں تو بچہ ایسے لپکتا ہے تو وہ جو منظر ہے وہ دیکھا تو جا سکتا ہے اس کی تعبیر کوئی نہیں ہے کہ ماں کی ممتا کس طرح لپکتی ہے اور بچے کی محبت کیسے بڑھتی ہے اس کو الفاظ میں بند نہیں کیا جا سکتا پھر جی اے میرے بندے اللہ تعالیٰ اگر یوں کہتا ہوں یا ایتہا نفس المطمئنہ تعالی اے, اے, اے, اے میرے نیک بندے آ جا تو مطلب اور تھا یہ ارجعی ہے ارجعی اے میں لوٹ آنے میں انتظار کا مانا پایا جاتا ہے سب واپس آؤ گے سب آؤ گے سب واپس آؤ گے یہ دونوں تعبیروں میں فرق ہے سب آؤ گے میں کہنے والے کو کوئی انتظار نہیں ہے سب واپس آؤ گے اس میں بولنے والا انتظار کر رہا ہے میں تمہارے انتظار ہوں سب واپس آؤ گے اب تم انگریزی بول بول سن سن اپنی زبانیں بھولتے جا رہے تو میں کیا کروں یہ تمہیں فرق بتا رہا ہوں کب آؤ گے کب واپس آؤ گے یہ دونوں میں فرق ہے تو اللہ تعالیٰ یوں نہیں کہہ رہا کہ آج آئیے تمہیں نقصل لک مہینہ آ نہیں اللہ تعالیٰ لوٹا کہ میں تیرا انتظار کر رہا ہوں تیرا رب تیرے انتظار میں ہے بھائیو اللہ کی قسم کوئی زندگی نہیں جس سے اللہ کا نہیں پتا کچھ نہ پایا جس نے اللہ کو کھویا اور سب کچھ پا لیا جس نے اللہ کو پا لیا اسے تخت ملا یا کہ عزت ملی یا جنت وہ مشہور ہوا یا گمنام اگر اس کا اللہ اس کو مل گیا ہے تو اس کے بعد ساری دنیا کا سرمایا اور زندگی کا مقصد اسے حاصل ہو چکا اللہ کی پہچان اللہ کی پہچان یہ زندگی کا مقصد ہے سوا لاکھ ندیوں کی جان اس پر لوگ لوگ اللہ کو کہتا ہوں اللہ کو پہچان ہوں اور اللہ اپنے بندے سے محبت میں کل کرتے ہو اگر بادشاہ ہے دنیا کے بادشاہوں سے تعلق بنانا ہو تو ایمان بھی دیکھنا پڑتا ہے ضمیر بھی دیکھنا پڑتا ہے عجب بات ہے دنیا کے بادشاہوں سے تعلق بنانا تو اوپر چڑھنا پڑتا ہے پھر میں کرو بادشاہوں کے دربار میں جانے کے لیے اور اس سینٹا سے تعلق بنانا تو نیچے جھکنا پڑتا ہے زمین سے سر رکھ دو اللہ مل جائے چیڑیاں بالوں کے گھٹنے کمزور ہوتے ہیں چیڑیاں نہیں کر سکتے سر زمین پہ رکھ دے پھر اللہ کے رشتہ میں ہوگا اے فرد سستے جد سستے جا احتاب اللہ یا فرد احتاب اللہ سے جد سستے جا فرد تھوڑا سا اللہ کی رعایت کر لے اللہ تیری آنکھوں کے سامنے ہوگا رحمت ہوگا جب چاروں طرف لے گی اپنے اندر لے لے اللہ تعالی کا پا لینا اللہ کا مل جانا یہ ساری نبیوں کی محنت تھی کہ لوگ اللہ کو ڈھونڈ لو اللہ کو ڈھونڈ لو اس سے تعلق بنانا یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اس سے تعلق کا ٹوٹ جانا دنیا اور آخرت کی ناکامی ہے سوا لاکھ نبیوں کی محنت کی تبلیغ کی محنت کی گئی ہے کہ بھائی اپنے اللہ کو راضی کرو اس کو مناؤ وہ عجب بادشاہ ہے دنیا کے بادشاہوں سے تعلق بناؤ وہ ملتے ہیں وہ قریب نہیں آتے ان کے دروازوں پر سر لگے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسا سہنتا ہے کہ وہ محبت میں سہر کر چکا ہے حالانکہ نہ اسے ہماری ضرورت نہ ہمارے شریروں کی ضرورت وہاں سے کہتا ہے اپنا آدم آدم اے میرے میرے بندے تم تم تم مجھ مجھ سے سے سے کرنا کر کر میں تو تو تو چکا اگر اگر حق حق حق کی کی کی کا کا کنڈی کنڈی یہ سمجھو جو قسم بات بڑے عرصے بعد یاد آئے یوم آگم سن تین ہے میرے بندے تو لوگوں کے لیے کتنا بنتا سنوارتا ہے کپڑے پہنتا ہے کیسے بوٹ پہنتا ہے کیسے چانیاں لگاتا ہے شیشے میں کھڑے ہو کے دیکھتا ہے آگے سے شیشے سے کیسا لگ رہا ہوں پارٹی میں جا رہا ہوں کیسا لگ رہا ہوں ہر چلے اجلی کبھی میرے لیے بھی بند سوار کے آ گیا تھا کبھی میرے لیے بھی شیشہ دیکھا کر کے آج میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں کیسا لگ رہا ہوں تو اللہ کپڑوں سے تو جینس بناتا نہیں تو لباس تو ہے اس کے لیے کون لباس چاہیے اس لباس سے تو میں لوگوں کے سامنے بیٹھنے کے ہوں اللہ نے تقرر کو بھی لباس سے تشریح دے کر کہا ہے میرے سامنے آنا ہے میری مجلس میں میری پارٹی میں آنا ہے تو تقرر کا لباس پہن کے آ تو مجھے بڑا ہی پیارا لگے گا سر وہ شکل ہی دیکھتا ہے سر وہ تقرر کا لباس دیکھتا ہے کالا گورا اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا میرے آپ کے لیے ہے تو وہ سہر کر چکا ہے میں انتظار ہوں میں میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں دن کو رات کو بلکہ رات کو دروازے اور زیادہ کھول دیتا ہے دنیا کے بادشاہ رات کو دروازے بند کر دیتے ہیں اور اللہ وہ بات ہے جو رات کو مزید آتے ہیں دروازے کھول دیتا ہے اور رات کو اٹھنے والوں کی بات بڑے غور سے سنتا ہے میں کیا تھا لگ و قیلا غور قلم رہتی زبان سے نکلا اللہ کو ہر وقت سننے والا ہے اور پوری طاقت سے سننے والا ہے لیکن وہ خود کہہ رہا ہے آپ کی بات بڑی مزے کی ہوتی ہے سب سو رہے ہوتے ہیں دو چار جب میرے سامنے مناجات کرتے ہیں تو وہ بڑا اچھا وقت ہوتا ہے تو اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے میرے نبی اس کو اٹھا کر اور ان سے بات کیا کر وہ بڑا وقت بڑا اچھا ہے اپنے اپنے رب سے بات کرنے کا تو اللہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے وہ ایسا کیا ساری زندگی بادشاہوں کی وفا کرو ساری زندگی اور ایک جگہ ان کو شک پڑ جائے چاہے تمہاری وفائیں تازت ہوں صرف ان کو شک پڑ جائے تو تمہیں سولی کے درخوا دیں گے تمہیں دربار سے نکال دیں گے تمہاری ساری وفاؤں کی قیمت زیرو کر دیں گے زیرو تاریخ اٹھا کے دیکھو بھری پڑ لیکن اللہ وہ قدردان ہے کہ ساری زندگی اس سے غداری کرو بے وفائی کرو اسی سے ٹکراؤ اسی سے لڑو اور زندگی کے آخری لمحے میں ہاتھ اٹھا کے کہہ دے گا اللہ معاف کر دے تو اللہ فوراً دوستی لگا دے موت سے پہلے پہلے جب بھی اللہ کو پکارو لبے اللہ حاضر کل میں حاضر میں تو کب سے انتظار ہوں وہ ایک بت پرست تھا وہ اپنے بت کو کہا کرتا تھا یا سنم یا سنم ایک دن اس کی زبان سے نکلا غلطی سے یا سمجھ یا سمجھ تو اللہ نے کہا لبیک لبیک میرا بندہ لبیک تو فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ تو تجھے جانتا ہی ہے جو تو غلطی سے پکار بیٹھا ہے یا سمجھ تو اللہ نے فرمایا ستر سال سے انتظار میں تھا کہ کبھی تو مجھے پکارا کیا دور سے پکارا میں تو جواب دیا تو بھائی اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اتنا تو پتا ہے کہ اللہ ہے کتنے ارب انسان ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ اللہ ہے ہمارا ایک کام تو ہو چکا ہے کہ ہم اللہ کو جانتے ہیں صرف اس کے ساتھ تعلق کمزور ہو چکا ہے وہ مضبوط کرنا ہے اتنی ہمیں بات پتا چل چکی ہے کہ اللہ ہے یہ اللہ نے احسان کیا کہ ماں کی گود میں کلمہ دے دیا ایمان کا بول دے دیا وہ محنت ہمیں نہیں کرنی پڑ رہی کہ کون ہے اس کا کا اور مجھے بنانے والا بس اس سے پار نکل گئے محنت ہے کہ اس کی نافرمانی کر کے اس سے شرم آئے حیا آئے سپنے کا اصل مطلب حیا ہے کہ اللہ سے شرماتے ہوئے آدمی جیسے ماں باپ کی شرم کی وجہ سے آدمی ان کی مانتا ہے کہ وہ ہو جاتے ہیں ان سے ڈر نہیں ہوتا ان سے شرم ہوتی ان سے حیا ہوتی ہے کہ میں اب ان کے سامنے بول نہیں سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ان تقوی کا اصل مطلب حیا ہے کہ مجھے اللہ سے ایسی شرم آئے کہ میرا اللہ میرا اللہ او زلیخا نے بت کے اوپر کپڑا ڈال دیا ہے اور جو یوسف اور زلیخا کا قصہ تو مشہور ہے تو یوسف علیہ السلام نے کیا کر رہے تھے خدا ہے کہیں دیکھ نہ دیکھ تو میرا خدا تو کپڑوں کے اندر بھی دیکھتا ہے دیواروں کے پار بھی دیکھتا ہے تو اس سے تو اپنے آپ کو چھپائے گی میں اپنے اپنے آپ کو اپنے رب سے کیسے چھپا سکتا ہوں تو کا دروازے کی طرف ہالن سے پتہ تھا میں کر سکتا ہوں اس سے آگے میرے پاس کیا نہیں ہے جو دروازے تک پہنچے تو تھک تالے ٹوٹے اور دروازے کھلتے چلے گا جس سے اللہ نے ایسے تھوڑا بھی سنا کہ اللہ تعالیٰ کس سے سنانا چاہتا ہے کسی سبق ہوتا ہے تم اللہ کی بندے بن کے زندگی اللہ اللہ اللہ اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارنا اور اللہ کا بندہ بن کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو اپنانے سے ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہمیں نہیں پتا ہمارے لیے اچھا کیا ہے برا کیا ہے اور ہمارے لیے عزت کیا ہے ضرورت کیا ہے میرے اور میرے اللہ کے درمیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی واقعہ اور رابطہ ہے ان کے بغیر میں اللہ تک جا نہیں سکتا پہنچ نہیں سکتا چاہے میں سید ہوں قریشی ہوں پٹھان ہوں چاہے میں کالا ہوں یا گورا ہوں اللہ تک جانے کا ایک ہی رابطہ ہے یا دنیا و لاخرہ ابو سفیان میری راہوں پہ چلنا پڑے گا تو عزت ملے گی کامیابی ملے گی میری راہوں کو چھوڑ کے نہ عرب کو ملے گی نہ عزم کو ملے گی نہ تالے کو نہ گورے کو ابو داحب سید ہے قریشی ہے ہاشمی ہے ہے چاچا ہے چچا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے سب بس جگہ لہب مسد حالات کو برباد ہو گیا ابو لہب نہ اس کا قریشی ہونا کام آیا نہ عربی ہونا کام آیا نہ سید ہونا کام آیا نہ چچا ہونا کام آیا اور بلال حدشی ہے غلام ہے غلام زیادہ ہے غلام کا بیٹا ہے اور آپ نے فرما جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سوال کی لگام بلال کے ہاتھ میں لوگ میرے پکڑ کو میرے ساتھ کر آپ نے خیال فرمایا ساری دنیا میدان نصر میں پیدل چلے گی میں براق سے چلوں گا بلال میرے آگے آگے سر سے سوار ہو کے چلے گا اور جب میدان حشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنے سے کھڑے ہو کے اذان دے گا دنیا میں تو بلال کی آزام نہیں سنی آخر لفظ سنائے گا ساری دنیا کو بلال کی اذان سننی پڑ رہی ہے یہ عزت کہاں سے آئی ہے نہ تو عربی ہے نہ قریشی ہے تو بیچارا حلقے کا غلام ہے غلام کا باپ بھی غلام کا خود بھی غلام ہے نہ رنگ ہے نہ روپ ہے نہ نسل ہے نہ حسد ہے نہ نسل ہے کچھ بھی نہیں ہے ہاں وہ غلام محمد ہے اس نے غلامی کہا کر نام رکھنے سے کام نہیں بنے گا کام سے کام بنے گا نام غلام رسول کام سارے دشمن رسول یہ کیا ہے ایک کام بھی غلامی کا نظر اس نے غلام بن کے دکھایا ہے پھر جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا تو سارے جنتی جنت کے دروازے پہ جمع ہو جائیں گے جہنم میں جب جانے کا وقت آئے گا اور جب مجرموں کو قریب لایا جائے گا تو ایک دم دروازے کھولیں گے خط کا ادھر جا اوہا سوچے خاطر اب ہوگا بوہا جن قریب آئیں گے تو ایک دم دروازے کھلیں گے سارے اس میں گریں گے لیکن جب جنت میں جائیں گے تو کا ادھر جاؤ وہ خود یہ خاطر اب واہ یہاں واؤ ہے وہاں واؤ کوئی نہیں جا فور کی واؤ ہے بہت ابوا ہوا یہ واؤ کہ جب یہ جائیں گے تو فوراً کو انتظار کرنا پڑے گا دروازہ بند ہوگا اب اوپننگ سیرمنی ہونی ہے ایسے تھوڑا تم جی اندر چلے جاؤ گے دروازہ بند ہے کسی کو لایا جائے گا تو سیتا کاٹ ہے وہ کے ساتھ دروازہ کھلوایا جائے تو یہاں ایک منظر سے سورج جنت جمع ہو جائیں گے اور دروازہ بند ہوگا اندر کیسے جائیں دروازے کے اوپر دو چشمے جاری ہوں گے ایک چشمے سے اللہ تعالیٰ پانی پلائے گا تو سینے کا کھوٹ اور پیٹ کا پیشاب پکانا ختم آج کے بعد جب یہ پانی لیں گے تو ان کے سینے ایک دوسرے کے لیے صاف ہو جائیں گے تب ایک دوسرے کے خلاف نفرت نہ ہوگی اور یہ پانی جب پیٹ میں جائے گا تو آج کے بعد یہ سارے سمندر پی جائیں تو پیشاب کا ایک خطرہ نہیں آئے گا اور ایک لاکھ برس کے کھانا کھاتے رہیں تو ان سے ان سے پکانا نہیں آئے گا اس طرح اکرام سن لیجیے گاڑی ہے بالکل بلاک کیا ہے انہوں نے مین ڈور کو اس کو ریمو کر دیں یہ ایک کنڈا اور دوسری باکس ہو اس کا ریٹ نمبر ہے E G zero zero two K S U اس کا کلر ہے سلور میں اس کی بھی ریموو کر دوں غلط ڈینگو کی ساخ یا جو جب وہ اندر سے صاف ہو جائیں گے تو دوسرے قسم سے اللہ وضو کروائے گا یہ وضو ایک ابدی میک اپ ہے جس کے بعد ان کے چہروں پر نہ بڑھاپے کا اثر آئے گا نہ بیماری کا اثر آئے گا ان کا جوان چہرہ رہے گا اور اللہ ہر جنتی کو علیہ السلام کا قد عطا فرمائے گا ایک سو تیس فٹ لمبا قد ایک سو تیس فٹ قد ہوگا ہر جنتی کا یہ جو جسم ہے یہ بہت چھوٹا ہے ایک ارب رام کیا کہنے گا آدم السلام کی قد کی کیا ضرورت ہے ہمیں تو یہی کتنا ہی کافی ہے تو میں نے کہا اگر فرض کرو تم کسی طرح میں جنت میں چلے جاؤ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو جنت کی کھجور ہے کھجور کا پھل جو بھی آپ میں سو دیتا ہے وہ بارہ ہاتھ لمبا ہے بارہ ہاتھ لمبا لگتا مطلب پچیس فٹ میں جنت کی کھجور اب پچیس فٹ اگر پہلے سر پہ گر گئی یہی پہلا تو کام ہو جائے گا اللہ نے عالم علیہ السلام کو ایک سو تیس فٹ پہ بنایا تھا اور اس کے بعد جیسے جیسے قوتیں گھٹی تو کب نیچے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے یہ قیامت کے کبھی اور نیچے چلے جائیں گے اور کل پک ہو جائیں گے پھر جب اللہ راضی ہوگا تو دوبارہ ملک قد بحال کرے گا اما ہوا اور آدم کسی قد سے پیدا کیے گئے تو اور یوسف علیہ السلام کا حسن عطا فرمائے گا اور داؤد علیہ السلام کی نیچی زبان عطا فرمائے گا ایوب علیہ السلام کا دل عطا فرمائے گا عیسیٰ علیہ السلام کی عمر عطا فرمائے گا تینتیس اور ٹائم کا سوئچ آف کر دے گا جو تینتیس کروڑ کا اور تینتیس بلین ٹریلین برابر ہویں گے وقت گزرتا ہے تو انسان ڈھلتا ہے جب وقت تھم جائے گا تو ہر چیز تھم جائے گی کوئی چیز پرانی نہیں ہوگی وقت پرانا کرتا ہے تو وقت کا اللہ کچھ نکال کے باہر پھینک دے گا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے میں اصاب کے کے لیے کر دکھایا تو ان کو غار میں ڈالا اور کھلا دیا باہر کلاس چلتا رہا اور اندر سوئچ آف ہو گیا جب وہ اٹھے تو باہر تین سو سال گزرے تھے اندر آدھا ہی دن گزرا تھا کیونکہ پچیس سال کا نوجوان تین سو پچیس سال کا ہوتا نہیں ہوتا تین سو پچیس سال کا اٹھا تو اس کا کیا حال ہوتا ہے وہ پچیس سال کا ہو کر اٹھا ہے تو باہر گھڑی چلتی رہی اندر سوئچ آف رہا یہی اللہ جنت میں کر دے گا سورا ہی سوئچ آف کر کے وقت کو روک دے گا اور تمہاری ہر چیز کو جوانی کو عزت کو طاقت کو صحت کو قوت کو ہمیشہ کے لیے کر دے گا سر ہی سر بھی سر بھی موت دکھ تکلیف نام کی آپ کو چھوٹ بھی نہ دے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عطا فرمائے گا یہ چیزیں جب مکمل ہو جائیں گی تو سارے کہیں گے اندر کیسے جائیں تو باہر کھڑے ہوئے تو سارے حضرت عالم علیہ السلام کا خیال کریں گے دادا جان ابا جان آپ پہلے پہلے نبی پہلے انسان چلو نا یہ چلو اندر دروازہ کھلواؤ کہیں گے دیکھو میں تو تمہیں نکالنے والا ہوں جنت سے میں کیسے لے کر جاؤں کسی اور سے بات کرو اور میں نے تو تمہیں نکلوایا تھا تو پھر ہم کیا کریں کہ جاؤ نور اسلام کے پاس جاؤ وہ نور اسلام کے پاس آئیں گے وہ بابا کسی اور کے پاس جاؤ میں نہیں کر سکتا یہ میرے بس کا نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ آئیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ کہیں گے میرے بس کا کام نہیں جاؤ دوسرے اسلام کے پاس ایسے سارے نظموں سے چلتے چلتے یہ آئیں گے علیہ السلام کے بعد اچھا فرمائیں گے میں تو نہیں کھلوا سکتا میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہ آج کون کھلوا سکتا ہے وہ کہیں گے پتہ بتا کہیں گے جاؤ محمد ان کے بغیر آج یہ دباؤ نہیں کھل سکے گا تو یہ سارے امت اس امت کے اور پچھلی امتوں کے ایمان والے کہیں گے یا رسول اللہ یا یا نبی اللہ اللہ اس وقت آپ ہمارے لیے دروازہ کھلوائیں تو اللہ کے نبی صاحب پر میں یہاں میں ہی سلواؤں گا میں ہی سلواؤں گا میں ہی سلواؤں گا پھر آپ سلیلے میں سب رکھیں جو اللہ تعالیٰ کی تعریف فرمائیں گے اور آپ نے فرمایا وہ اپنی تعریف اس وقت میرے اوپر میرے اوپر نازل فرمائے گا پھر میں اپنی زبان سے ادا کروں گا پھر میرا اللہ کہے گا اے پارا کر سب توڑا اشفا شفا اے میرا حبیب سب اٹھا مانگ ملے گا شفاف کر قبول ہوگی سن لو تو میں کہوں گا یہ اللہ دروازہ کھول تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو استطاع سور میں اور میں تو اس کو یاد ہوں تو آپ اٹھیں گے تو جنت سے ایک سواری آئے گی اڑتی ہوئی جیسے جہاز نہیں ہوتا اور آ کر آپ کے سامنے لینڈ کرے گی تو آپ اس کے اوپر سوار ہوں گے تو اس کی رسی ایسے زمین پر گر جائے گی تو اب پوری دنیا کے ایمان والے کھڑے ہیں اور سب ایسے دیکھیں گے اب یہ رسی کون پکڑے گا ڈرائیور کو کام ہوگا کہ اب یہ کون ڈرائیور بنے گا کیونکہ جو آج ترقی کو پکڑے گا وہ بڑی اونچی کام والا ہوگا کوئی چھوٹا آدمی ترقی کو نہیں پکڑ سکتا تو ہر ایک کی نظر بھی اٹھ رہی ہے اور تمنا بھی ہے کہ کون کون کاش میں ہو جاؤں تو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا بلال کو پکڑا جائے تو چلیے قریش کی سارے پیچھے رہ گئے اور حب کی آگے نکل گیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آپ کی سواری کی لگام پکڑیں گے اور آپ کے ساتھ ساتھ ساتھ جنگل سنگھ تشریف لے جائیں گے اور آپ میں دروازے پر دستک دوں گا تو اندر سے کہا جائے گا کون ہے تو میں کہوں گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم آپ کے انتظار میں ہیں اللہ کا فرمان تھا جب تک میرا محبوب نہ ہے تو اس کے بعد جنت کا اگر ہوگا دروازہ کھولے گا اور آپ اندر جائیں گے فرمائے میرے ساتھ میری غریب لوگ پہلے جائیں گے مالدار لوگ بعد میں جائیں گے آپ نے کہا ابو بکر آپ نے فرمایا میں میرا ایک امتی ہی ہے جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا تو آٹھوں دروازے کھل جائیں گے اور ہر دروازہ کہے گا ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے تو سلمان خان سنگھ اونچا ہو کر وہ کون ہے تو آپ نے کہا وہ ابو بکر ہے جس کو جنت کے آٹھوں دروازے کو مرحبا مرحبا پھر آپ نے حضرت عمر سے فرمایا میں نے ایک محل دیکھا رات کو ایک کی کی کی ایک ایک چاندی میں نے پوچھا یہ کس کا ہے مجھے کہا گیا ایک قریشی کا ہے میں سمجھا میں قریشی ہوں میرا ہی ہوگا اتنا خوبصورت ہے جب جانے لگا تو مجھے فرشتے نے کہا آپ سے غلام عمر بن خطاب کا ہے پھر آپ نے حضرت عثمان سے فرما عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہے میرا ساتھی سو بنے گا پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اپنے شہید کر کے فرما علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کا ہے تو سامنے ہوگا بالکل سامنے راضی ہو شراب میں جنت میں ہر نبی کا ساتھ ساتھ رہنے والا ایک آدمی ہوگا میرے ساتھ ساتھ رہنے والے دو آدمی ہوں گے ایک طلحہ ہے ایک زبیر ہے اور سنا جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو ایک عورت پیچھے سے آئی جو آگے نکل جائے گا میں کہوں گا بیٹی تو کون ہے جو اپنے ندی میں بھی آگے جا رہے پہلے یا رسول اللہ میں وہ عورت ہوں جو جوانی میں جگہ ہو گئی اور اپنے بچوں کی تربیت کی خاطر دوسری شادی نہ کی اور اپنے جذبات کو اپنے سینے میں دفن کر دیا کہ میرے بچے صحیح مسلمان بن گئے آپ نے فرمایا وہ خاتون مجھ سے بھی آگے جا رہے بچوں کی تربیت ایسی چیز ہے جو اتنے بڑی عزت تک پہنچا رہے ہے اپنے بچوں کے لیے وقت نکالو ان کے سینے میں ایمان ہے کہیں جاتے وقت دو یہی دین کے ڈال بنے کتنے کو لوگ چھوڑ کے واپس جاؤ گے چھوڑ سے واپس جانا کوئی علاج نہیں ہے اب آپ لوگ یہیں برطانیہ کے پاس والے والے اکثر سے بڑھتے لوگ واپس جانے کی مت سوچو اپنی اولاد کو وقت دو وہ یہی اللہ کے بدل سے ایمان والے بن کے دکھائیں گے اور دین کے ڈال بن کے تم وقت میں دو گے ضرور ٹریک ہو جائے صبح سے شام تک کمائی میں لگے رہو اور شام کو آ کے چھت کے سے سو جاؤ تمہارا بچہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا تمہاری نظر نہ پڑے تو پھر تو وہ جنگل کا پودا ہے کوئی ادھر چلی جائے گی کوئی ادھر چلی جائے گی لیکن اگر اسے باپ کا پودا بناؤ ادھر سے کاٹو ادھر سے کاٹو پیار محبت سے کے ساتھ حوصلے کے ساتھ اس کو وقت دو ٹائم دو تو وہ یہیں یعنی اللہ کے دین کا چمن بنیں گے باغ بنیں گے پھول بنیں گے اور ان کے ذریعے سے انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان بنے گا وقت دو وقت نہ دو تو بیت اللہ میں نسلیں دروازے پڑے گی وقت دو گے تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ ہدایت کے نقشے قائم فرما دے چھوڑ کے چلے جانا تو کوئی علاج نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بندوں اور اللہ کے درمیان واسطہ ہے رابطہ ہے ان سے بغیر اللہ تک جانا ناممکن ہے ساری دنیا اور ساری نسلیں اور سارے انسان اور سارے جنات کے لیے یا رسول جمعہ تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا فما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا فما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يفهم الآيات آف كبارنا يبتار مصاب ساري فارنا وشار الإنسان حتى في آسمان تك آف كي نبوت کا دائرہ ہے آپ نے حضرت جبریل سے کہا میرے اللہ نے جو مجھ سے کہا ہے کہ میں عالمین کے لیے رحمت ہوں تو تجھے میری رحمت سے کیا حصہ ملا جبریل تو منتہا پر ہے اس سے آگے اور جہان ہے المنتہا تک ہمارے نبی کی نبوت کا اثر پہنچا ہوا ہے تو کہنے رسول یار مجھے ہر وقت اپنے لیے جہنم کا ڈر لگا رہتا تھا لیکن جب سے اللہ نے آپ سے قرآن میں میری تعریف کی تو مجھے اطمینان ہو گیا کہ اللہ مجھے بتا دے گا تو آپ کی رحمت سے مجھے یہ حصہ ملا ہے کہ آپ کا رب میرے بارے میں آپ کی کتاب میں کہہ رہا ہے إنه لقول رسول كريم في قوة عند ذي العرش مكين وطاع ثم أمين يسأل صفات جبريل فيها الصفات مجد اتمنان هو جاء تو یہ وہ نبی ہے جس کی رسالت کی رحمت صدر المنتحا تک چلی گئی سحر بر تک چلی گئی کائنات پور تک جس کی رحمت چلی گئی ہے یہ وہ رسول ہے جس کو جانوروں نے پہچانا جس کو ہواؤں نے پہچانا جس کو پتھروں نے پہچانا ابھی آپ دس برس کے تھے کیا درخت کے پاس سے گزرتے تو درخت بولتا السلام علیکم یا رسول اللہ آپ پتھر کے پاس سے گزرتے تو پتھر پکار پڑتا السلام علیکم یا رسول اللہ آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر پر گئے تو اردن میں جب پہنچے ہیں بحیرہ راہب جہاں رہتا تھا وہاں کا بڑا پادری تو اس نے اس نے دیکھا قافلے کو تو ان کو معلوم تو ہو چکا تھا کہ ایک نبی کی آمد آمد ہے تو اس نے جب کافر پر نظر پڑی اور آپ پر نظر پڑی تو کہنے لگا آج تم سب کی دعوت ہے تو وہ قافلے کے لوگ کہنے لگے پہلے تو کبھی کی آج کیوں کر رہے تھا آج ایک کام ہے دعوت اس کے لیے بلایا سارے لوگ آ گئے اور اللہ کے نبی کو انہوں نے اونٹوں چلانے سے چھوڑ دیا خود سارے آ گئے اور آ کر درخت سائے میں آ کر بیٹھ گئے تو بہارا یوں دیکھ کر کہا کوئی باقی ہے کہا ایک بچہ ہے اس کو اونٹوں پر چھوڑایا تھا اسی کے لیے تو تمہیں بلایا اور اس کو بلاؤ تو ایک آدمی جو ہے آپ کو بلانے کے لیے جب آپ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا تو سائے میں سب بیٹھنا سائے میں بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں سب لوگ درخت کے سائے کے نیچے ہیں اور ہر آپ کو یوں دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے تو آپ آئے اور یوں دیکھا سائے میں جگہ نہیں تو دھول میں بیٹھے جوں میں آپ دھول میں بیٹھے تو چند چند شاخوں نے آگے بڑھ کر آپ کے کر تو بہارا نے کہا یہ بچہ کس کا بیٹا ہے ابو کہنے کہ میرا بیٹا ہے کہا غلط کہتے ہو میرا علم کہتا ہے کباب مر چکا ہے کہنے کے ہاں سچ کہتے ہو یہ میرا بھتیجا ہے پر مجھے اپنے بچوں سے زیادہ عجیب ہے اور یہ تو بارہ سال کی بات بتا رہا ہوں ابھی اب پیدا ہوئے اب پیدا ہوئے ہیں پیدا ہو ہونے میں آپ ساری دنیا سے جدا پیدا ہوئے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناک اور ماں کی آنکھ نیلی ہوتی ہے اور ختم کا باہر کرتے اور اس کو باہر سے غسل دیتے ہیں تو جب اندر سے باہر آتا ہے تو سارا گندگی میں ہوتا ہے تو آپ کی دایا آپ کی جو اور جو لیڈی ڈاکٹر تھی ان کا نام تھا شفا بن سے اللہ نے اپنے نبی کی کسی چیز کو ضائع نہیں ہونے دی اور ایک عجب بات میں نے غور کی کہ آپ کے ساتھ ایسے نام جمع کیے ہیں جن میں خیر ہی خیر کا پہلو ہے کہ آپ کا خاندان ہے ہاشم ہاشم کا مطلب ہے کھانا کھلانا بڑے بڑے بڑے بڑے برتنوں میں روٹی توڑ کر شوربا ڈال کے اور اس کا چورا بنا کے روٹی کھلانا اس کو کہتے ہیں ہاشم ورنہ آپ کے پردادا کا نام آمر ہے نام رکھا گیا ہاشم تو وہ ہاجموں کا روٹی کھلاتے تو آپ کے خاندان کے نام میں خدمت کا مطلب پایا جاتا ہے باپ کا نام عبداللہ ہے جس میں بندری کا مانا پایا جاتا ہے ماں کا نام آمینا ہے جس میں امن کا مانا پایا جاتا ہے اور وہ جو لیڈی ڈاکٹر اس کا نام شفا بن تامر تھا جس میں شفا کا مانا پایا جاتا ہے جس نے دودھ پلایا اس کا نام تھا حلیمہ جس میں اخلاق کا معنی پایا جاتا ہے اور جو آپ کو دیا اس کا نام اسلام ہے جس میں سلامتی کا معنی پایا جاتا ہے یہ الفاظ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے جلد رکھے تو جو مذہب چاروں طرف سے سلامتی سلامتی سلامتی کے معنی دیتا ہو اس میں دہشت گردی کہاں سے آ جائے گی تو ہم بگڑے تو اللہ روٹ لیا اللہ روٹ گیا تو نظام ہمارا خلاف چل گیا تو شفاف کہتی ہے جب میں نے دیکھا بچہ پیدا ہوا تو میں حیران ہو کے دیکھ رہی ہوں کہ بچے کی ناک اور ماں کی آنکھ کٹی ہوئی ہے اور بچہ ماں کے پیڑ سے جھلا جھلایا پیدا ہوا ہے اور بچے کو دیکھا تو اس کا ختنا ہوا ہوا تھا باہر آ کے ختنا نہیں کیا گیا ہے اور بچے کو دیکھ کر ماں کے پہلو میں لٹایا یہ دس منٹ کا بچہ باہر نکل اس کی دس منٹ عمر ہے یہ کیا طاقت رکھتا ہے لیکن جون ماں کے پہلو میں لٹایا تو آپ نے کروٹ بدلی اور سنجے کا کیا اور پھر سر اٹھایا اور پوری گردن ایسے اوپر رکھ رکھتے اور اس کے ساتھ اپنی انگلی کو سیدھا ایسے کیا آسمان کی طرف جو آپ نے انگلی کو آسمان کی طرف کیا تو حضرت آمنا پر کل کائنات ہو اللہ سے اللہ سے ملنا ہے تو غلام محمد بننا پڑے گا ہاں۔ پاسپورٹ بدلو محمد ہی پاسپورٹ بناؤ جنت کا ویزا محمد پاسپورٹ پہ لگے گا پاکستانی پاسپورٹ پہ نہیں برٹش پاسپورٹ پہ نہیں امیرکن پاسپورٹ پہ نہیں جنت کا ویزا لگوانا ہے تو محمد پاسپورٹ بنانا پڑے گا سب جا کر ویزا لگے گا اور جنت کا راستہ ملے گا اور کیونکہ ماں نے بھی بچے پیدا ہوتے دیکھے ہیں تو حضرت آمنا بھی حیران ہو کے دیکھ رہی کیسا بچہ ہے تو ان کو اٹھا کے گود میں لے لیا جب گود میں لیا تو ایک دم ایسا لگ رہا پھٹ گئی ہو ایک بادل اندر آیا اور سارے کمرے میں بادل ہی بادل پھیل گیا گیا اور بچہ ماں کی گود میں یوں غائب ہو گئے ماں کی گود میں بچہ نہیں ہے اور اس بادل کے اندر سے آواز آئی مغار بہا اس بچے کو مغرب چلا دو لیکن آپ کو دکھنے لیے بنا کے لیے ہی چاہیے تاکہ کل کائنات کو پتہ چل جائے کہ یہ کون ہے یہ کیسا ہے یہ کیسی سرداریاں لے کر آئے ہیں وہ آسو بخود اعظم اعظم علیہ السلام کے اخلاق دو شیخ اور شیخ علیہ السلام کی معرفت دو نور اور علیہ السلام کی بہادری دو بخل اور ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو بس اسلام اسماعیل اسماعی علیہ السلام کی قربانی دو اور فصاحت حکمت اس لوت علیہ السلام کی خدمت اور صالح علیہ السلام کی فصاحت دو رضا الصحاب بخشرا یا جمال اسے صحاب کی رضا دو اور یاقوب کی بشارت دو اور یوسف علیہ السلام کا حسن جمال دو بدت موسا بجہاد یوشا اسے موسا علیہ السلام کی شدت دو اور یوشا علیہ السلام کا جہاد دو بخود بدانیار و وقار اولیا اسے دانیار کی محبت دو والا وقار دو ولحن ولحن ایوب ایوب وقلب اسے داؤد علیہ السلام کی شین زبان دو اور علی علیہ السلام کا دل دو اور دو عیسیٰ اور اسے اطاعت یونس اور اسے یونس علیہ السلام کی اطاعت دو اور اسے اسے زہدہ اسے عصمت یحییٰ اور یحییٰ علیہ السلام کی عصمت دو بزہد عیسیٰ اور روس علیہ السلام کا زہد دو تو اب نسو ہوتی اخلاق نبیین اور تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کے اندر بھر دو یہ آواز سنی ہے حضرت آمنا نے اور اس کے بعد بادل پھٹا اور بادل ہٹا تو اپنے بچے کو دیکھا تو چودہ رات کے چاند کی طرح چہرہ چمک رہا تھا یہ دو جہان کا سردار بن کے آیا ہے دونوں جہانوں کی عزتیں لے کر آیا ہے اس کی زندگی محفوظ ہے کہ پیچھے چلو ڈھونڈو ملے گی کوئی دنیا میں انسان ایسا نہیں جس کی پیدائش سے موت تک زندگی محفوظ ہو یہ واحد ہستی ہے جس کی موت سے پیدائش تک سر کے محفوظ ہے کام آئے کہاں روکے کہاں ٹھوکر کھائے کہاں بیٹھے کہاں زخم کھایا کہاں آنسو بہائے کہاں مسکرائے ہیں کہاں روئے ہیں کہاں تلوار اٹھائی ہے کہاں کہاں جھنڈا اٹھایا ہے کہاں سجدے کیے ہیں رات کیسے گزاری دل کیسے گزارا لباس کیا پہنا کھانا کیا کھایا بالکل بڑی بڑی باتیں آپ جب غمگین ہوتے تھے تو غم میں کیا کرتے تھے یوں کرتے تھے بلکہ یہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو شریعت میں باقی رکھی جائیں یا ہمارے نبی کے غم کی نشانی ہے سیدھے آج کے داری کو پکڑا ہوتا تھا اور میں سر جھکایا ہوتا تھا یہ آپ کے غم کی نشانی جب آپ غصے میں آتے تھے تو یہاں ایک راگ جو ہے سڑک میں یہ دو دھوموں کے درمیان یہاں بال نہیں تھے یہاں ایک راگ ایسے حرکت کرتی تھی جس سے صحابہ کو پتہ چلتا تھا آج آپ غصے میں سکے جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہ دانوں سے نور نکلنا شروع ہو جاتا جب آپ محفل میں بیٹھتے تھے تو کبھی پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھتے تھے کسی کو بلاتے تھے تو انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے کوئی دائیں بائیں سے آپ کو مخاطب کرتا تو کبھی گردن بھی کر کے نہیں کہتے تھے ہاں کیا بات ہے ہاں کیا بات ہے پورا منہ مڑ کر کہتے جی سر فرماؤ کیا بات ہے جلد سفت ہے آپ پورا آمنے سامنے ہو کر فرماتے کیا بات یہ کتنا اوکھا کام ہے مشکل کام ہے سامنے ہو کر بات فرمانا یہ اتنی چھوٹی باتوں کو بھی اللہ نے محفوظ کروا دیا جب بیٹھے بیٹھے آپ یوں حرکت کی اپنے ہاتھ کی حرکت ایسے کر دے صاف کا حرکت جب آپ بات فرماتے تھے تو یوں کرتے رہتے یہ سیدھا ہاتھ یہ الٹا ہاتھ یہ الٹے ہاتھ کا انگوٹھا سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو آپس میں ایسے ٹکرا ٹکرا کے بات کرتے رہتے تھے یہ آپ کے گفتگو میں بے ساختہ کا حرکت تھی آپ ایسے بیٹھے بیٹھے یوں کرتے رہتے تھے اتنی چھوٹی باریک باتوں کو بھی اللہ نے محفوظ کر کے لکھوا دیا کہ اب لندن والے یہ نہیں کہہ سکتے ہمارا نبی کیا کرتا تھا کسی نبی کا حسب نصب محفوظ نہیں آپ کا نصب عالم علیہ السلام تک محفوظ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قصي بن خلاف بن مرة بن صاحب بن لبي بن خالد بن فہر بن مالك بن مغر بن سنانا بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مغر بن نظار بن معاذ بن عدنان بن اول بن حمیشہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن سنوار بن تی بن عظام بن ناشد بن حضا بن بلداث بن غدلات بن صادق بن جاهن بن نااہد بن ماطي بن عرفی بن عبقر بن عبید بن الزوا بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن یلہن بن ارعوا بن عید بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایمان بن مقصر بن ناحد بن زائر بن سمی بن مزی بن عبر بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناہور بن سرور بن رعود بن فرض بن آدر بن ارفقشار بن سام بن نوح بن دانت بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوس بن شیفر بن آدم علیہ السلام عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک ہر باپ کا نام زندہ موجود ہے یہ میرا نبی ہے محمد پاسپورٹ بنواؤ بھائی تبلیغ کا کام محمد پاسپورٹ بنا کر اس پہ جنت کا ویزا لگانا ہے ساری دنیا کے انسانوں کو وہ زندگی بتانی ہے جو اللہ کے نبی لے کر آئے جو پاک زندگی خوبصورت زندگی ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا پیغام زندگی دنیا کے انسان وہ کسی بھی زمانے میں ہوں وہ اپنی عقل سے شراط مستقیم پر نہیں آ سکتے انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے خیرات لینی پڑے گی سب جا کر مستقیم ملے گا اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ساری امتوں میں سے ممتاز بنایا ہے ان کو پورا زندگی کا طریقہ سمجھایا ہے ان کو بازار کی زندگی قرآن نے سمجھایا فیم الوزن بالقسط ولا سب سے اپنے ترازو کو صحیح من اچھا پلے کا مینا صرف زندگی نہیں سکھائی بازار کی زندگی سکھائی ہے اور جو خیانت کرے گا میری امت سے خارج ہو جائے گا اتنا سخت بات فرمائی جو کسی سے دھوکہ کرے گا میری امت میں سے خارج کر دیا جائے گا صرف یہ نہیں کہ نماز چھوڑنے سے آدمی اسلام سے نکلتا ہے یہ ساتھ فرمایا جو کسی کو دھوکہ دے گا وہ میرے دین سے خارج ہو جائے گا یہ اتنا اتنا کامل اچھا یہاں میں بجلی جاتی جانا برمنگم جا رہا ہوں یہ اندھیرے تو دلی سے دور ہو گئے خبر کے اندھیرے ایمان کی دلی سے دور ہو گئے وہ بھی ساتھ لے کے چلو گئے یہ اندھیرے بڑے آرزو ہیں یہ روشنیاں بھی بڑی لالچی ہیں اور موت کے بعد کھا جانے والا اندھیرا اگر کھا گیا تو بھی روشنی میں ڈھل نہ سکے گا اور اگر روشنی آ گئی تو کبھی ان کو کوئی دکھا نہ سکے گا اللہ کا احسان ہے جس نے ہمیں ایمان کی روشنی کو دی ہے اردو سے ذرا زیادہ چمکانا ہے ایمان کی محنت کر کے اور اس کو ساری دنیا میں پہنچا کر اور ساری دنیا کے انسانوں کو اس کی متوجہ کرنا یہ ایک شان عظیم ہے ساری دنیا کے انسانوں کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری ہمیں زندگی بتا کر گھر کی زندگی بتائی باہر کی زندگی بتائی ہے اور بازار کی زندگی بتائی ہے حکومت کی زندگی بتائی ہے آپ نے ساتھ فرمایا ایک دن کا عدل سات سال کی حفاظت سے بچہ عادل حکمران سب سے پہلے اللہ کے حق سے کے نیچے ہو گھر کی زندگی میں احساس فرمایا تو جو سب سے بہترین مسلمان ہوئے جو دینی کے ساتھ اکثر سلوک کرے اور عورتوں کو سمجھایا اگر میں سجدے کی اجازت دیتا تو عورت کو کہتا اپنے خامد کو سجدہ کر راستہ بتایا کہ ماں باپ تمہاری جنت ہیں جو صبح صبح ماں باپ کو صرف محبت بڑی نظروں سے دیکھ لے تو شام تک اس کے لیے جنت کے دو دروازے کھول ہیں اور شام کو دیکھ لے تو صبح تک اس کے لیے جنت کے دو دروازے کھول جاتے ہیں جو ماں باپ آگے ساتھ ہونا اس نہ نہ کرو کرو اس سر دو جو یہ چاہے کہ میری عمر لمبی ہو کون نہیں چاہتا جو یہ چاہے میرا رسک بڑھ جائے کون نہیں چاہتا جو یہ چاہے مرنے کے بعد بھی میرا نام زندہ رہے یہ کون نہیں چاہتا تو فرمائے وہ ماں باپ کی خدمت کرے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا اللہ اس کا رشت بڑھائے گا اللہ اس کی عمر بڑھائے گا اللہ موت کے بعد اس کا نام زندہ رکھے گا عزت کے ساتھ زندہ رہے گا یہ چیزیں پیسے سے نہیں آئیں گی یہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال سے آئیں گے تو پوری ایک زندگی بتائی ہے پورا نظام حیات سمجھایا ہے آپ نے آپ نے آپ نے احساس فرمایا والد تیرے لیے جنت کا بیچ کا دروازہ ہے چاہو تو توڑ دو چاہو تو کھول دو اگر باپ کو خوش کرو گے تو درمیان کا دروازہ لیے کھولے گا اگر باپ کو ناراض کرو گے تو یہ دروازہ ٹوٹ جائے گا ٹوٹے دروازے سے تم جنت میں نہیں جا سکو یہ تمہاری جنت ہے تمہاری جہنم ہے ابو رضی اللہ تعالیٰ ہو گھر میں آئے کہنے اماں میں جہاز سے جا رہا ہوں ماں نے کہا میں بول مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہو مجھے نہیں پتا اللہ کے نبی نے کہا ہے میں جا رہا ہوں ہتھیار سجائے ان کا میں اپنے دودھ کا دیتی نہیں بس میں جا رہا ہوں تو انہوں نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا کہ میں کمزور ضعیف میں نے ابو حرارا کو اپنے دودھ کا واسطہ دیا وہ پھر نہیں مانا تو جب ابو حرارا ہتھیار سے جا کر مسجد میں آیا اور آ کر کہا یار رسول اللہ میں حاضر ہوں تو آپ نے منہ پھیر لیا ابو حرارا پریشان ہو گئے یہ کیا ہوا آپ کے چہرے پر چلا لا گیا غصہ آ گیا پھر تو میں ماں نے تجھے دودھ کا واسطہ دیا پھر بھی نہ مانا نکل جائے مجھے تیرے جہاز کی کوئی ضرورت نہیں آپ نے فرمایا وہ خرچ بتاؤ جو اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنے سے زیادہ الگ رکھتا ہوں اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو ایک روپئے ایک پاؤنڈ سے سات لاکھ پاؤنڈ کا نظر ملتا ہے تو آپ نے کہا بھائی وہ خرچ بتاؤ جو اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنے سے زیادہ اجر رکھتا ہو تو صحابہ نے کہا جی ہمیں تو نہیں بتا آپ بتائیں آپ نے فرمایا اولاد کا ماں باپ سے خرچ کرنا جہاد میں بھی خرچ کرنے سے زیادہ و رہا تو ایسا نے اندازی چھوڑا ہمیں گھر کی باہر کی بازار کی دفتر کی زندگی سمجھائی جو یدی صبح شام تک مزدوری کرتا ہے اور حلال کماتا ہے اور تھک کے شام کو لوٹتا ہے اس کے اس دن کے سارے گنا موت کر دیتا حضرت مختار بن معاذ آپ کے پاس تشریف لائے تو ان کے ہاتھوں پر نشان تھے ہاتھ سخت آپ نے کہا تھا کہ تیرے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں اور یہ نشان کیا ہیں یا رسول اللہ بچوں کے لیے روزی کرواتا ہوں اپنے ہاتھ سے سختی کراتا ہوں زمین کھودتا ہوں پھر اس کے نشان پڑ گئے تو آپ نے وہ ہاتھ لے کر چوما اور کہا جو حلال کمانے میں ہاتھ ایسا سخت وقت جانوں کی یاد حرام ہو گئے ہمیں صرف تصویریں پکڑائی ہمیں ساری زندگی سمجھائی اور بتائی ہے ہمیں صرف پڑھنا نہیں سکھایا ہمیں مسجد سے لے کر شاہی تک زندگی کا ہر ادب سکھایا ہے اليوم اصمن تو رقم دین اکمن تو علیم محمد رقم اور اسلام دینا پورا دین عطا کیا ہے یہ دین لے کر یہ پوری زندگی کا اللہ تعالیٰ اسی پر دنیا آفرت کی کامیابی کو رکھا ہے یہ دین کی عبادات سے شروع ہو کر اخلاق سے جا کر مکمل ہوتا ہے دین کی بنیاد ہے کلمہ نماز روزہ حج اور صفات اور دین کی چھت ہے وہ اچھے اخلاق اس مسجد کی چھت نہ ہو تو ہم یہاں نہیں بیٹھ سکتے اسلام کی چھت وہ عبادت نہیں ہے اسلام کی چھت وہ اچھے اخلاق ہیں دین شروع ہوتا ہے بنیا الاسلام والا فنکشن بنیا کا لفظ بنیاد بناتا ہے اور دین جا کر مکمل ہوتا ہے ان میں آپ جو اخلاق میں بھیجا گیا ہوں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے تو کسی مسلمان کا کمال اس وقت ہوتا ہے کہ اس کے اخلاق جیسے ہو جائیں حضرت عمر کا احساس ہے یا الناس لا لوگوں کسی کو تحجد میں کر دیکھ کر میں پڑ جانا کہ یہ بڑا پہنچا ہوا مسلمان ہے میں تمہیں بتاتا ہوں پہنچا ہوا مسلمان کامل مسلمان کون ہے اذا ارا سنگی عدل امانت لسانه المسلم کامل مسلمان وہ ہے جو امانت کو ادا کرتا ہو اور ہاتھ اور زبان سے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو یہ کامل مسلمان ہے رات کو تحج میں رونے والے سے تمہیں نہ پڑ گیا بڑے بزرگ ہیں بے شک بڑی بزرگ ہے رات کو تحجد میں رونا پر عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کامل مسلمان کون ہے وہ ہے جو زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے اور وہ ہے جو امانت میں خیانت نہ کرتا ہو ابو رضی تعالیٰ نے بدر صحابی ہیں جنگ بدر کے صحابی ہیں اور اللہ کے نبی نے کہا جو میرا صحابی جنگ بدر میں شہید تھا اس کو اللہ نے کہہ دیا جو مرضی تجھے کیا ہے اور پھر جنگ بدر سے لے کر آخری جنگ تک حضور کے ساتھ شریک رہے ہیں اور جنگ یہ شہید ہوئے ہیں ایک دن بیمار ہوئے تو کہنے لگے میرے پاس بخش کا کوئی عمل نہیں بدر خندق سارے بھگوان جن لوگ صرف مجھے دو باتوں پہ آس ہے میرے پاس بخشش کا کوئی عمل نہیں مجھے صرف دو باتوں پہ آس ہے کہ میری بخشش ہو جائے گی پہلی بات یہ ہے کہ میرے دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہیں ہے میرے دل میں کسی کے بارے میں بغض نہیں ہے میرے دل میں کسی کے بارے میں حسد نہیں ہے سینا نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میری زبان سے کبھی کسی کو میں نے تکلیف نہیں پہنچائی ہے یہ میرے دو کام ہیں جس پر مجھے امید ہے میں بخشا جاؤں گا باقی مجھے پتا نہیں بخشا جاؤں کہ نہ بخشا جاؤں یہ ایسے خوبصورت عمل اور یہ دونوں چیزیں اچھے اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں زبان کا میٹھا بول بھی اچھے اخلاق ہیں اور دل کو بہت سے پاک رکھنا بھی اچھے اخلاق ہیں اپنے دل کو صاف رکھو جو زیادتی کر دیا گزر کر جاؤ تو اللہ تعالیٰ کا بھی کہتا ہے میں گارنٹر ہوں میری ضمانت لے لو اللہ کو میں عزت نہ دے تو مجھ سے لے لینا چونکہ کام مشکل تھا تو اس لیے اللہ کے نبی نے گارنٹی دی میری گارنٹی ہے میں ضامن پڑھتا ہوں تم زیادتی کرنے والے سے سب جھکا ہونا پڑے ہو جاؤ چپ کر جاؤ اگر تمہیں عزت نہ ملے تو میں ذمہ دار ہوں میں لے کر دوں گا تو یہ پوری زندگی ہے بھائی جس کو ساری دنیا میں پہنچانا اور پھیلانا یہ اس امت کی ذمہ داری ہے یہ اس امت کا کام ہے یہ ساری دنیا میں سب سے عظیم سب سے عظیم احسان ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح راستہ سمجھا دے بتا اس سے بڑا اور کسی کا احسان نہ ہوگا کہ ہم ان کو بتا دیں کہ یہ راستہ تمہارے منزل کو جاتا ہے یہ راستہ اللہ کی طرف کو جاتا ہے اس سے بڑا پوری دنیا کے انسان پر کوئی احسان نہ ہوگا کہ ساری دنیا کے انسانوں نے ہر چیز میں راحت کو ڈھونڈا اور نہ پا سکے نہ مل سکا اور نہ مل سکتا ہے اللہ کے سب منظر کو لوگ اسے ہی ملے گا جو اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آباد کرے گا تو پوری دنیا اس وقت میرے بھائی زخمی ہے ہر ہر راحت کا سبب پالنے کے بعد یہ دکھی ہیں کہ اللہ نے ملا ہے ہمارے پاس علاج ہے ہم ان کو بتا سکتے کہ یہ اللہ کا راستہ ہے یہ دنیا کا سب سے عظیم کام ہے یہ سب سے عزت والا کام ہے جس کو اللہ کے نبی سے اللہ نے کہا تو لوگوں کو کہہ کہ میں بھی ایک کام کرتا ہوں سوال کیا کرتا تھا میں چوتھ اکاؤنٹنٹ ہوں آپ گے میں ڈاکٹر ہوں آپ میں انجینئر ہوں آپ کون بھائی میں ذمہ دار ہوں آپ کون میری دکان ہے آپ کیا کرتے ہو جی؟ میں روی لگاتا ہوں یہ مختلف لوگوں کے شعبے اور کام ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا تو بھی تو کہنا میرا بھی ایک کام ہے کہو کہو سر بھی کبھی بھی میرا بھی ایک کام ہے وہ کیا ہے اب میں کرتا ہوں میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اکیلے یا کوئی اور بھی اکیلے میں بھی ہوں میری امت بھی میرے ساتھ شریف ہے انا میں یہ سارے لندن کے مسلمان ان کا بھی کرے نہ کرے ان کی مرضی کام اللہ نے ہمیں اور آپ کو وہ دیا ہے جو اپنے نبی کو دیا ہے ہے کل کہو یہ میرا عرب میں فخر بہت تھا مختلف چیزوں کو نفت پر کچھ سجاعت پر کچھ شاعری پر قبیلے پر اپنی طاقت پر مختلف اسباب فخر سے جس پر وہ فخر سے جتبا نہ دے تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا خود ان کے سامنے فخر سے بول میں میں کہتا ہوں کل ہے بھی سبھی اللہ تعالیٰ بخی آپ میرے لہجے کو سن رہے ہیں اب میں تھوڑا سا لہجہ بدلتا ہوں کل ہے بھی سبھی میرے لگے میں تو دی جائی اس کو پہلے میں اردو میں مثال دے کر بتاؤں تو سب زیادہ آپ کو بات ہوگی ایک آدمی کے پاس پرانی گاڑی وہ کہتا میری گاڑی ایک آدمی ہے میری گاڑی ہر پتا جی۔ ایک آدمی چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے میرا مکان ایک آدمی باہر بڑا گھر خرید تھا یہ میرا گھر ہے یہ لہجے میں فرق آتا ہے کہ نہیں آتا ہے آپ کون ہے کہ میں دوسرے پڑا اور کون ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں میں جب کالج چھوڑا تو مدرسے چلا گیا تو کبھی کبھی اپنے دوستوں سے ملنے چلا جاتا تھا تو میں گیا گورنمنٹ کالج میں ہاسٹل سارے دوست وہاں کا تھے تو میں ایک لڑکا تھا ذہیل وہ چلا گیا تھا سنگھر میڈیکل کالج میں تو میرا تیسرا سال رائے وہاں تھا تو وہ بھی آیا ہوا تھا نیا ہاسٹل اور میں بھی رائمنڈ سے آیا گیا تھا سارے پرانے دوست کٹھے تھے تو مجھ سے کہنے کا کیا کر رہے ہو میں نے کہا میں رائمنڈ مدرسے میں پڑھ رہا ہوں تو کہنے کا روٹی دان سے اللہ آسمان سے گرائے گا میں نے کہا یہ اس کی ذمہ داری آسمان سے گرائے زمین سے نکالے دینا اس نے تو وہ اس نے میرے اوپر چڑھائی شروع کر دی محبت میں شروع سے اسکول سے پھر کالج میں جا کر رنگ تو میں نے ایسی تو, تو کہاں سے کھائے تو وہ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا ایسے میں نے تو کہاں سے کھائے گا میں ڈاکٹر بن رہا ہوں یہ میں نے اس کی آخری ملاقات تھی اس کے بعد برائی تک ملاقات بھی نہیں تھی پتا نہیں کہاں ڈاکٹر بن کے بیٹھا ہوا ہے ڈھونڈا تو بہت ابھی نہیں ابھی دکھا تو آپ میں صرف وہ لہجہ بتانا چاہتا تھا کہ لہجے کا فرق آتا ہے میری دور میرا گھر تو ایک ہے ہاری بری سبھی یہ میرا واقعہ اس میں صرف خبر ہے تو یہاں خبر نہیں دی جا رہی خبر بھی ہے فخر ہے جائے ہر سبھی یہ ہے میرا کام یہ ہے میرا حادثہ کیا میں گاجر نہیں دیکھتا ہوں گروسری کی دکان میں نہیں بیٹھتا ہوں میں اللہ کی طرف بلاتا اللہ اور میں صرف اکیلا نہیں ہوں میری امت بھی میرے ساتھ میں اور میری امت دونوں کا یہ کام ہے گاڑی کا دور کیسا ہوتا ہے قریب کا کیسا ہوتا ہے میں اگر یوں کہوں یہ شخص وہ شخص میں کہوں تو میرے سامنے وہ دو تین سو آدمی بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو پوچھنا پڑے گا آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور جب میں کہوں یہ بھائی میری انگلی شوقت کے اوپر ہے تو سب کو پتا چلے گا کہ یہ مراد ہے تو اللہ تعالیٰ نے یوں اللہ تعالیٰ دارا کا سر بھی اے میرے گھر لندن والوں کو کہ میرا وہ راستہ ہے تو پھر لندن مار کہیں گے کون سا ہے کون سا وہ لینا ہے آپ کا نیویگیٹر بتا کر تو دوسرا لے لو تیسرا لے لو چوتھا لے لو تو میرا نبی ایگزٹ پہ کھڑا ہوا ہے اور لوگوں سے کہہ رہے مت یہ ہے میرا ایگزٹ یہ میرا میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے یہ میرا راستہ ہے اندھے بن کے نہ چلو میری انگلی کی طرف دیکھو اللہ کا نبی کہہ رہے یہ میرا راستہ ہے یہ میرا کام ہے میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ کہہ رہا ہوں یہ ہے میرا راستہ کہ میں ساری دنیا کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اے لندن کی امت تمہارا بھی وہی کام ہے اللہ جاؤ لوگوں کو اللہ کی آواز سناؤ اس سے عظیم کوئی کام ہوتا تو اللہ ندیوں کو دیتا اس سے بڑی کوئی ذمہ داری ہوتی تو اللہ ندیوں کو دیتا تو آپ میں سب کچھ کس طرح کہیں کہ ہمیں یہ دولت ملی ہمیں یہ ہیرا ملا پھر ہارا سزیلی بھی درست ہے اور ہر شریر بھی درست ہے ہر ہی معنت کا لفظ ہے اور سبیل دونوں طرح صحیح ہے ہارڈ شریری بھی کہہ سکتے ہیں ہار ہی بھی کہہ سکتے ہیں ہی میں ہر ہی یہ اشارہ ہے معنت کا ہر عورت کے لیے بولا جاتا ہے ہارڈ مرد کے لیے بولا جاتا ہے تو ہار ہی میں یہ اشارہ ہے کہ یہ تبلیغ کا کام دعوت کا کام محبت سے چلتا ہے جیسے عورت کو محبت سے دو تو قربان ہو جائے گی اور ڈنڈا چلاؤ گے تو ساری زندگی کبھی وفا نہ کرے گی اللہ نبی نے تصویر شیشے کی طرح ہے اس میں کیا کہہ رہے ہیں ایک ناقت کا معنی ہے ایک اور معنی ہے شیشے میں ایک عیب ہے شیشے میں ٹوٹ جائے تو دور کا نہیں شیشہ ٹوٹے تو دور کا نہیں ساری دنیا میں ایک واحد بھاگ ہے ٹوٹ جائے تو دور کی تو اس میں ایک اشارہ ہے قواری یا عورتیں شیشہ ہیں ایک دفعہ تم نے ان کا دل توڑ دیا ساری زندگی میں جوڑ سکو کیا سونے چاندی میں توڑ کے رکھ لو دل جوڑنے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے اخلاق چاہیے میٹھا بول چاہیے محبت چاہیے تو تبلیغ کا کام بھی محبت سے چلتا ہے ڈنڈ سے نہیں چلتا دھمکی سے نہیں چلتا آڈر سے نہیں چلتا محبت سے چلتا اللہ نے اپنے نبی سے بلا کن کا فردن غلیظ القلب لن فقد من حولك اے میرے نبی تیرے لیے تجھے اگر سخت طبیعت ہوتا تیرے ساتھ تمہیں چھوڑ کے چلے گا تو ساری دنیا کے انسان سے محبت سیکھو کافر سے بھی محبت کرو کہ میرا انسانی اور اللہ یہ ہدایت ہے مسلمان سے دو تعلق ہے ایمانی بھائی بھی ہے انسانی بھائی بھی ہے کب توبہ کر کے اللہ تعالیٰ پورا میں ایک دفعہ ریل گاڑی میں جا رہا تھا اس کو ریل گاڑی میں لگایا تھا گورنمنٹ نے تو یہ اس میں ٹیلی ویژن کے اوپر آ رہا تھا ناچ رہا تھا ساتھ اس کے لڑکیاں ناچ رہی تھیں آپ یقین مانے میرے دل میں بدگمانی پہلے ہدایت کہاں سے ملی یہ میرے دل میں بدگوانی ہے کہ اس کو ہدایت کہاں سے ملے گی اس پر اس تک جائے گا کون چھ مہینے نہیں گزرے گا میری ہی اس سے ملاقات کر رہا اور مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا اس کے اس وہاں اس گندگی سے نکلنے سب اللہ کس کا پاسا پلٹ گیا تو خود کہو ہی سبھی فخر سے کہو یہ میرا کام ہے اور یہاں تبلیغ والے بن کے رہو اور کا رہنا عزت بن جائے گا ان کی دنیا سے آنکھیں بند کر لو ان کو دینے کا ارادہ کرو لینے کا نہیں دینے کا ارادہ کرو مقدر کا رزق عزت سے آئے گا اور آپ ہدایت کا سبب بن اور مرنے کے بعد بھی قبروں میں نور ہی نور بکھرتا چلا جائے گا پھر ہار جی ہار قریب کا اشارہ ہے دور کا نہیں قریب کا قریب کی چیز کو لینا آسان ہوتا ہے پانی یہ دیکھو میں نے کتنی آسانی سے پانی لے لیا اور اگر ان بھائی صاحب کو پانی لینا پڑے گا وہ کونے پر بیٹھے ہوئے تو کتنے آدمیوں کو پھلان کے یہاں آنا پڑے گا تو ہر ہی شریر میں یہ اشارہ موجود ہے کہ یہ کام تمہاری فطرت میں داخل ہے تمہارے لیے میں نے اس کو آسان کر دیا ہے تم کرو گے تو تمہارے لیے آسان کر بھوتوں کو روٹی کھانا مشکل ہے پیاسے کو پانی پینا مشکل ہے تمہیں تمہاری روح میں تبلیغ کا کام ڈال دیا ہے یا تم گے تم ایسے چلو گے جیسے بھوکا روٹی کو پیاسا پانی سردیوں کے بعد یہ کام زندہ ہوا پھر برعالم کے انسان حرکت میں آئے اور سب نوجوان بیٹھے کوئی کوئی مجھے سفید بالوں والا نظر آ رہا ہے یہ دعوت کی طاقت ہے اور تمہارے اندر میں میرے اندر میں اللہ نے وہ پودا لگایا ہوا ہے وہ بیج ڈالا ہوا ہے صرف اس کو پانی دینے کی ضرورت ہے تو ہاد ہی یہ یہ سبیر سبیر چوڑے راستے کو کہتے ہیں روشن شاہراہ کو سبیر کہتے ہیں آسمان سے اترے ہوئے راستے کو سبیر کہتے ہیں کیونکہ سبیر سبل سے ہے سبل بارش کو کہتے ہیں وہ بارش جو بادلوں سے اترے اور زمین پہ نہ پہنچے ابھی درمیان میں ہو یہ زمین ہے یہ بادل ہے اور یہ بارش آ رہی جب تک یہ زمین پر گرتی ہوئی اس کو کہتے ہیں سبل جب یہ زمین پر گر جاتی ہے مزہ مزہ تو جب سبیل سبل سبل دنیا کا سب سے پاک میٹھا سفاق پانی ہوتا ہے تو ہر تبلیغ کا پان دنیا کا سب سے پاک شفاف اور میٹھا پان ہے اگر سے پانی ہر گندگی کو دھو دیتا ہے یہ دعوت کا کام اندر کی ہر گندگی کو دھو دیتا ہے اور جیسے پانی سے ساری دنیا میں بہار ہے یہ جتنا آپ یوروپ میں دیکھتے ہو یہ بارشوں سے سطح ہے زمین ہماری زیادہ درخیز ہے لیکن وہ بارشیں نہیں ہوتی ہیں وہ زمین بنجر کا نمونہ پیش کرتی ہے یہ زمینیں بنجر ہیں لیکن ان پر ہر وقت پانی برستا ہے جو خوبصورت نظاروں میں بدل کی گئی ہے تو تبلیغ کا کام اس کو بارش سے تصویر دے کر یہ بتایا جا رہا کہ جب تم اس کام کو کرو گے تو تمہاری روح ہو تو اس کی بارش ہوگی اور تم بھی ایک بن جاؤ گے لوگ کھچ کھچ کے ایمان میں آئیں گے جیسے لوگ بھاگتے ہیں لینڈ کی وادیاں دیکھنے کے لیے اور برف پوش پہاڑ دیکھنے کے لیے جب تم اس تبدیل کے کام کو کرو گے تو تم اب خود ایک چمن بنو گے بنو گے باغیچہ بنو گے لوگ بھاگیں گے تمہاری طرف دوڑیں گے تمہاری طرف جیسے سیاسوں کو پانی سے ان کی پیاس بجتی ہے تمہاری روحوں کی کی اس دعوت کے کام سے بجے گی جیسے پانی زندگی کی پہاڑ ہے زندگی کا سارا حسن پانی کے سفید ہے پانی نہ ہو تو ہم نہ مسجد میں آ کر کے نہ گھر میں بیٹھ سکیں یہ تبلیغ کا کام جب تم کرنے والے بنو گے تو ساری دنیا حسین ہو جائے گی کائنات حسین ہو جائے گی اور ساری دنیا میں ایک باغ کی طرح بن جائے گی اور جنگل بنا ہوا ہے انسان انسان کا دشمن بنا ہوا ہے جب تم اس کام کو کرو گے جیسے بارش ہر چیز کو دھو دیتی ہے تمہاری بھی ساری گندگیاں دھل دھلا کے ایک خوبصورت معاشرہ وجود میں آئے گا جس میں انسان نے سکھ کا سانس لے سارے بے شمار مطلب ہیں شریر کے اندر ہی چھٹے ہوئے ہیں اور پھر اس کا آلہ بستی رہتے ہیں اس کے لیے پیسہ نہیں چاہیے یقین چاہیے یقین چاہیے یقین محکم عمل پر ہم محبت فاصل عالم یہ سب سے بڑا سبب ہے کہ تم اللہ کے پیغام کے لیے پونڈ کا سہارا نہ لو اللہ کے یقین کا سہارا لو تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی عزتوں کے دروازے کھولے گا اس میں میں بھی اور آپ بھی اور ساری امت اللہ کے نبی کے ساتھ شریک ہے کل کیا دن ہم جب اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے معروف کے ساتھ اٹھیں گے آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ جب ہمیں اٹھائے گا تو میں سب سے آگے ہوں گا میری امت میرے پیچھے ہوگی سر میدان رام میں میں اونچی جگہ ہوگی جیسے ہوتا ہے تو اللہ میری ساری امت کو اسٹیج کے اوپر چڑھا دے گا میں اپنی امت کے ساتھ سب سے زیادہ اونچے مقام پہ کھڑا ہوں گا اس دن جو انسان تمہیں دیکھے گا وہ تمنا کرے گا کاش میں بھی اسی امت میں سے رو اس کے ارادے کرو اس کی نیتیں کرو ساری دنیا کے انسان پیغام حق کو لے کر ساری دنیا میں پھیلیں اللہ نے آپ کو یہاں دنیا کے لیے پہنچایا اب آپ دین کی نیت کرو آپ کمانے کو آئے آپ تبدیل کی نیت کرو ان کو بھی جنت میں لے جانا ہے خود بھی جنت میں جانا ہے جو پیچھے آج تک گنا کیے نا فرمانیاں کی اس سے گھبرانے پریشان ہونے کی بات نہیں ایک دفعہ کہہ دو کہ اللہ مجھے معاف کر دے اللہ سو سال ہزار سال لاکھ سال بھی کی ہوں تھوڑا سارے معاف فرما دیتا ہے بلکہ اللہ یوں کہتا ہے تو اتنے گنا کر کے زمین سے ہر اور زمین سے اپنے گناہوں کو طے بتائے لگاتا لگاتا آسمان کی چھت تک پہنچا دے اتنے گنا کر کے آسمان کی چھت تک پہنچا دے کر ایک دفعہ کہہ دیا اللہ مجھے معاف کر دے میں سارے معاف کر دوں رپورٹ تھوڑا سب آپ کو بڑھ تو میں کتنے کر لوں گا میں تو اتنے بھی نہیں کر سکتا کہ کمرہ بھر دوں اور آپ اتنے گناہ نہیں کر سکتے کہ لندن کی زمین بھر دے اللہ کہہ رہا تو اتنے کر کے ساتوں پر اعظم بھر دے پھر خلا کو بھر دے فضا کو بھر دے آسمان کی چھت کے ساتھ جا کر گناہوں کو لگا کر پھر ایک دفعہ کہہ دے اللہ معاف کر دے سلا کر میں کہوں میں جا میں نے معاف کر دیا تو واقعہ بڑے کریم ذات ہے ایک بدو آخر کہنے کا یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون دے گا اور نے کہا اللہ کہنے کا تو مزے آ گئے وہ کیسے سب سخی آدمی سخی بادشاہ وہ جب قادر بھی ہو جائے تو معاف کر دیتا ہے ان کا آفا سخی بادشاہ چاہے وہ قدرت والا بھی ہوتا ہوگا چلے جاؤ معاف کیا ہے تو وہ کریم ذات ہے اس سے تعلق بنا لیں سب آنسو بڑھا لیں ندامت کے خطرے آنکھ سے آئیں تو کروڑ سال سے بنا بھی ہوں گے تو دھل دھلا کے ساتھ ہو جائے تو ہم توبہ تو سارے کریں نا بھائی ٹھیک ہے توبہ تو کرتے نا سارے بھائی ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ اب ساری دنیا سے توبہ کرانی ہے اب بولو بھائی کون کیا چار چار مہینے کیا نام سو نو جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ لوگ لوگ اتنے جا رہے ہو اور اپنے محمد عابد اور سارے لوگوں کے نام لکھنے کے لیے محمد عابد چاہتے ہیں لوٹا ابھی سب جانے کے والے جانے کے لیے جمع کے سامنے لیا ہو کے آئے سننے کے لیے ہو ہونے کے لیے ہو وہ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ آپ کے نہیں رہے ہیں بجٹ کے بعد ہی نہ بن جائے گا اور دوسرے ساتھی جو ہے دیکھتے ہیں اپنے بیٹھ کر شام کو اپنے اپنے ناموں کی تشکیل کر لیں اور تبدیل بنا اور اسی طرح سے جو ہے جو ساتھی اپنے اپنے جرلہ کی جماعتیں ہیں ہے کو تو روز روز ملے ہوں تو وہ ساتھی اپنی جماعت کی اللہ باد محمود مسجد کی رعایت کرتے ہوئے جی۔ جو آسانی سے پاس ہو جانا چاہیے میرا خیال ہے سنگھ تو آلو بھائی اور بھائی جنگ بیٹھتے ہوئے عزیز بھی بھائی بھائی کو بتا اپنے اپنی مسجد کے ساتھ لاک ڈاؤن ایک ہے خاندان کی بقا کے لیے نکاح اشد ضروری ہے جس معاشرے سے نکاح ختم ہو جاتا ہے وہ معاشرہ خاندان ختم کر دیتا ہے اور فیملی سسٹم ٹوٹ جائے تو ہر چیز گرم گرم ہوتے رہے بات دوسری بات یہ ہے جیسے میں نے بیان میں بتایا تھا کہ اسلام شروع ہوتا ہے عبادت سے اور مکمل ہوتا ہے اس کے اخلاق سے اور اچھے اخلاق میں سب سے اعلیٰ درجے کی جو چیز ہے وہ خیال ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق کے تین سو ساٹھ اچھے اخلاق کے تین سو ساٹھ تو ایک بھی کسی کو مل جائے تو جنت میں داخل ہو جائے تو وہ تعالیٰ سامنے بیٹھے تھے وہ کہنے رسول اللہ میرے اندر اس میں سے کوئی چیز ہے آپ نے تیرے اندر پورے پورے سے تین سو سات سال من تو تین سو سات جو اخلاق کے شعبے ہیں اس میں جو سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے وہ خیلا ہے خیلا سب سے اعلیٰ درجے کی اخلاق میں خیلا ہے اور خیا مکمل ہوتا ہے نکاح کے ساتھ جب معاشرے سے نکاح ختم ہو جائے آپ کے رہتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جب اس معاشرے سے نکاح ختم ہوا ہے تو یہ کس طرح گیا ہے پتنگوں اور پروانوں کی طرح کتنی طرف ناک زندگی ہے اولاد کو ماں باپ نہ ملے اور بڑھاپے میں ماں باپ کو اولاد نہ ملے تو وہ کیا زندگی اور وہ کتنے کے نتائج برآمد ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھی نکاح کیا اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا اور نکاح سننا کی نکاح میری عظیم سننا سبھی کر جو میری اس سنت سے ہٹے گا وہ مجھ سے نہیں ہے کیونکہ نکاح ختم ہوگا تو جنا شروع ہو جب جنا ہوگا تو وہ معاشرہ ہو جائے کسی بھی معاشرے کی ہلاکت کے لیے بہت بڑی آخری نشانی ہوتی ہے آواز بھی بے حیل پھیل جائے تم نے جنا پھیل جائے تو ایسے معاشرے کو اللہ تبارک بتارا زیادہ دیر باقی نہیں رکھتا نکال دیتا ہے زمین اللہ کی دھرتی اسے پاک کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کرو جناب سے نکاح کرو جناب سے نکاح کرو اللہ اللہ اللہ اور جنا کے قریب جینا ضرور جنا کے قریب جانے کا مطلب ہے کہ جنا کے اخبار میں بے قبض بھی عورتوں کے ساتھ ملنا جلنا اس سے یہ چیز بڑھ گئی اس سے اپنے آپ کو بچاؤ بچاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزہ معاشرہ عطا فرمائے اور اس میں نسل کی بقا ہے آپ نے اپنی گیارہ شادیاں کی ہیں تیرہ نکاح کیے ہیں گیارہ روکتے ہوئے ہیں تیرہ نکاح ہوئے ہیں جس میں دو کو روک کر سونے سے پہلے آپ نے تلاش دے دی اور گیارہ کی آپ کے ساتھ رخ ہوئی ہے اور دو آپ کی زندگی میں انتقال فرما دیا حضرت خدیجہ اور حضرت زینب کے انتقال رہنا باقی نو زندہ کی جب آپ دنیا سے تشریف لے گا آپ کی یہ شادیاں اپنے شوق کے لیے اللہ کے حکم کی تھیں اگر سو کی شادی ہوتی تو پچیس سال کا نوجوان چالیس سال کی عورت سے شادی نہ کرتا آپ کی دنیا کے ترین انسان تھے آپ کو کمال لڑکیاں حاصل تھیں لیکن آپ نے اس عورت سے نکال دیا کی دو شادیاں ہو چکی تھیں ہر شادی سے اولاد تھی اور ان کی عمر چالیس سال تھی آپ کی عمر پچیس سال تھی آپ نے پوری جوانی ایک عورت ایک عورت کے ساتھ گزار دی پچاس برس کی عمر جب آپ ہوئی تو عورت کبھی کا انتقال ہوا ہے پینسٹھ سال کی عمر میں آپ پچاس سال پچاس سال سے تریسٹھ سال تیرہ برس میں آپ نے اس کے بعد دس شادیاں کی تو یہ عمر نہیں ہوتی شوق کی شادیوں کی یہ عمر اللہ کے عمر کے ساتھ شادیاں ہوئی ہیں تو اس میں بے شمار حکمتیں تھیں تھیں فوائد تھے جس کی وجہ سے آپ کو وہ نکاح کرنے پڑے ہیں صرف اس تمہاری لڑکی سے آپ نے نکاح کیا حضرت عائشہ باقی سب یا تلاش شدہ یا یہ یا طلاق شدہ یا دیور کسی کو طلاق ہوئی تھی کوئی بیوہ تھی صرف ایک تمہاری لڑکی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جن سے آپ نے شادی فرمائی یہ ساری شادیاں پچاس سال کے بعد ہیں حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ نے حضرت سودا سے شادی کروائی وہ بھی چالیس پچاس سال کی عمر میں تھی پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا اور حضرت عائشہ کو دیکھا کہ یہ آپ کی بیوی آپ کا اس سے نکاح ہوگا تو اس طرح باقی جتنی شادیاں ہیں وہ آپ نے اللہ کے امر کے ساتھ کی تو لہٰذا اس کے پیچھے بہت سارے فائدے تھے جس کی وجہ سے وہ کی گئی ہیں اور آپ نے چار بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے رخصت کیا ہے آپ نے شادی میں تکلف بھی کیا ہے سادہ بھی کیا ہے شہانہ بھی کیا ہے تینوں طریقے سنت ہیں تکلف بھی سنت ہے شہانہ بھی سنت ہے سادگی بھی سنت ہے کیونکہ سنت میں امیر بھی آئیں گے غریب بھی آئیں گے بادشاہ بھی آئیں گے سب کو اس طریقے کا نہیں چلایا جا سکتا تو آپ نے بالکل غریبوں والی شادی کی حضرت عائشہ کی حضرت عائشہ کی بارات کیا کی حضرت ایسا خود کر کے حضور کے گھر آ گئی اس بیٹی کو حضور کے گھر چھوڑ دیا گیا اللہ کے نبی کے گھر چھوڑ دیا گیا اور ولیمے میں دودھ پلایا گیا آنے والوں کو دودھ کا جتنے لوگ آئے ان کو دور پلایا یہ سب سے شادی ہوئی باقی شادی میں آپ نے تھوڑا سا تکلف کیا حضرت صفیہ کا ولیمہ تین دن چلا ہے حضرت صفیہ کا ولیمہ تین دن چلا ہے لیکن ولیمہ بڑا آسان تھا آپ کہتے کہ آپ نے اپنی روٹی لے کر مجھے دسترخوان پڑا تھا تو ہمارا آدمی کھانا لے کر آپ کے دسترخوان سے آ جاتا تھا تین دن تک تین دن تک لوگ یہ تین دن ایسا ولیمہ چلا ہے حضرت میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کا ولیمہ بھی کوئی تکلق والا تھا حضرت زینب دن سے جہد کا ولیمہ جو ہوا ہے وہ بڑا شاہانہ ہوا کیوں اسے موجود ہے ہاں اللہ کی نام فرمانی نہ ہو نہ جانا نہ ہو شراب نہ ہو اور اس میں کوئی بے پردگی نہ ہو اور اس میں کوئی ریا فخر نہ ہو تو کیا سارے لندن والوں کو گلیوں میں بلا لے تو یہ کوئی اختلاف جی، جی۔ ہمارے یہاں دو عجیب ذہن پائے جاتے ہیں دیندار سب کا ذرا سا تکلف کرے جو لوگ کہتے ہیں کتنا اعتراف کیا کتنا اعتراف کیا تو اچھا تھا کسی جی، اور غریب کی شادی کروا اور مالدار سب کا کہتا ہے جب تک جب تک لڑکی نہ ناچے جب تک گھنگرو نہ چھنکے جب تک شراب نہ چلے جو شادی نہیں ہوئی یہ دونوں سب سب ہیں اللہ کے نبی کے تینوں طریقے آپ کو بتا رہا ہوں بالکل سادگی حضرت عائشہ کا ہے درمیانے درجے کا باقی بے ہے اور حضرت زینب کا جو آپ نے کیا ہے وہ سارے مدینے نے کھانا کھایا کیونکہ یہ نکاح کیا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں ایک عورت آئی جس کا نکاح اللہ نے پڑھا نہ اس کے لیے گواہ کی ضرورت پڑی نہ ہوتی ہے میں نے کہا نکاح پڑھوں تو اس عورت نے کہا وہ گواہ آ رہا ہے وہ یہ بتا ایجاب اور قبول لڑکی والے ایجاب کرتے ہیں اور لڑکا قبول کرتا ہے تو تب جا کر نکاح ہوتا ہے جب اور قبول نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا ہے پھر دبا نہ ہو نکاح نہیں ہوتا ہے لکھنا پڑتا ہے کہ میں نے قبول کیا اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہے ہمارے دوست ہیں ان کا ان کے گاؤں میں ایک لڑکا چھوٹی عمر میں کنڈکٹر چلا گیا بسوں کا کنڈکٹر لگ گیا تو وہ پندرہ بیس سال بسوں میں گزار دی وہ اس کا نکاح ہونے لگا تو ساری زندگی وہ کرتے ہیں بس وہ آن دے وہ جان دو کرتے جان دے جب اس کا نکاح ہوا تو اس مول صاحب نے کہا میں نے سلام کی بیٹی تیرے نکاح میں بھی تو نے قبول کیا تو کہنے کا آن دے تو اس کا بڑا بھائی بیٹھا تو انہوں نے کو کون نہیں ماری تو کہنے کا جان دے تو ان کو پھر کون نہیں ماری کہنے کا سر اچھا جی سارے سلاح جی، ہو گئے تو مودی صاحب نے کہا یہ شریر کام بنے گا تو کیا میں نے قبول کیا سب نکاح ہو گئے تو لیکن ایک نکاح ایسا ہوا ہے کہ جس میں آپ بیٹھے جب لائیں کا دب بجنا کہا میں نے تیرا نکاح کر دیا نہ نہ قبول نہ دوا کچھ بھی نہیں آپ سیدھے حضرت تک زینب کے گھر چلے گئے تو حضرت زینب نے خوشی میں ولیمہ کیا اور سارے مدینے والوں کو کھانا کھلایا اور مدینے کی آبادی سے کم از کم تین چار ہزار کے قریب تو یہ ولیمہ بھی اللہ کے نبی کا حضرت فاطمہ کا اس سے بھی ہوا نکاح آپ نے مسجد میں نکاح کروایا اور حضرت علی پر سے بچہ سامنے بیٹھا سامنے بٹھایا اور ممبر پر کھڑے ہو فرما لوگوں مجھے میرے اللہ کا حکم آیا کہ میں فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کروں پھر آپ نے خطبہ پڑھا پھر فرمایا کہ علی میں نے فاطمہ کو چار سو اسی یا پانچ سو گرم کے خلاف تیرے نکاح میں دیا تو نے قبول کیا حضرت علی نے کہا جی میں نے قبول کیا اور کل میں نے کر پائے اور اللہ سے دعا کی رد اور ذہن میں نے رہے میں تقلّہ کی نام کا بہار آ لے اور اللہ کے نبی نے پر سے آمین کہا پھر اللہ کے نبی نے خود سارے مہمانوں کو شہر کا چدر چلایا تو جرم چلائے پھر جب رخصی ہوئی ہے تو اس کو بھی اہتمام سے فرمایا تو آپ نے حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ سے فرمایا حضرت حفظہ سے تمہیں پتہ ہے مجھے فاطمہ سے بڑی محبت اس کو دلہن بناؤ حضرت فاطمہ کو دلہن بنایا گیا اس زمانے کے رواج کے لحاظ سے حضرت علی تشریف لائے اور آپ نے حضرت علی کو اندر بلایا فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے کر فرما بیٹی جو میرے خاندان میں مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے اس کے ساتھ تیرا نکاح کیا اور پھر فرمایا علی تو میں نبی کی بیٹی تو میں مبارک ہوں پھر ان کو چھوڑنے تک باہر آئے انہوں نے اونٹنی پر بٹھایا حضرت علی نے ان کو اونٹنی پر بٹھایا خود بیٹھے سلمان فارسی نے اونٹنی کی نکیل کو پکڑا اور ساتھ ساتھ چلے اسما بن سے رمائے تو ان میں احمد آپ کے ساتھ گئے پھر آپ نے کہا میں رات کو آؤں گا میرا انتظار کیا جائے پھر آپ رات کو تشریف لے گئے پانی کے آلے میں ڈال کے اس پر آخر دوستوں سے دم فرمائے پھر ان کو چھڑکاؤ کیا سینے پر کمر پر پھر ان کو پلایا اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو وقت والا بنا اور کچھ نہیں کا میرے پاس ایک بھیڑ ہے دبا تو آپ نے دبا کروایا پھر اس کو گوشت پکوایا اس میں چھوارے ڈلوائے قورمہ بنوایا پکوایا کھجورا ڈلوائے اور حضرت فرمایا سویٹ ڈش تیار کرو آپ نے جاؤ بازار سے کھجور لاؤ لاؤ لاؤ پنیر اور گھی تو قریب پانچ جرم کا پانچ کا آپ نے جا کر وہاں سے گھی خریدا اور چار جرم کا پنیر خریدا اور ایک جرم کا آپ نے ایک گرم کی کھجوریں خریدی تو پھر سب کو آپ نے وہ گھوٹ کے پیس کے اس کی سویٹ ڈش بنائی اور اس کو بنی والے دن ساتھ رکھا اور جو خود میگ پر بیٹھ کر آپ نے تقسیم کر کر کے لوگوں کو کھلایا یہ ونیما بھی سارے مدینوں کو کھلایا گیا تو اس میں کھجور بھی تھی انگور بھی تھے تازہ جو کی روٹی تھی اور اس میں یہ بھیڑ کا گوشت تھا جس میں سورے ڈلوائے گئے تھے یہ سارے طریقے سنت کے مطابق ہے اس میں کوئی شراب کی سنت نے تھوڑا بھی رکھا زیادہ بھی رکھا اپنا اپنی بیویوں کا اپنی بیٹیوں کا مال پانچ سو گرام رکھتا ہے چار سو گرام پانچ سو سے چار سو کے دوران درمیان لیکن تم نے حبیبہ کا جو مال مار تھا وہ چار سو دینار رکھا ہے چار سو دینار ہمارے ملک میں جو سونے کا بھاؤ ہے اس کے لحاظ سے بائیس لاکھ روپیہ بنتا ہے مہر بائیس لاکھ روپیہ یہ حضرت نے ادا کیا تھا کیونکہ نجاشی وکیل بنا تھا اللہ کے نبی کی طرف سے اور خالد بن سعید بن یہ وکیل بننے سے ام حبیبہ کی طرف سے اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح وہاں ہوا حبشہ میں تو وہ وکیل بنے اور نجاشی ہمارے نبی کے وکیل بنے اور خالد بن سعید حضرت ام حبیبہ کے وکیل بنے تو نجاشی نے اپنی خوشی سے چار سو دینار مہر رکھا جو ہمارے پاکستان کے سکہ کے مطابق بائیس لاکھ روپے بنتا ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی کی طرف سے ثابت ہیں اس میں نافرمانی فرمانی نہ ہو اس میں فخر ریا تصور نہ ہو تو یہ سب طریقے شریعت سے ثابت ہیں اس میں اتنی تنگی کر دینا اور گھٹن پیدا کر دینا یہ مزاج شریعت کے خلاف بات ہے پھر آپ نے زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تین اصول بتائے ہیں شادی تو ہو گئی نکاح تو ہو گیا اچانک کیسے آواز کیسے ہو تھوڑا کار اس کے لیے تین جملے تین تین تین تین اصول بتائیں اور یہ آئے اسی میاں بیوی کے جوڑے پر لکھنؤ ایمان والے تمہارے بیوی بچے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دو ٹکر ہو سکتی ہے لڑائی ہو سکتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ دل پھٹ سکتے ہیں تو کیا کرو فا ہوں اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا بڑھاؤ نہیں بچاؤ کا طریقہ کیا ہے انصاف ہو کرو اللہ غفور الرحیم تمہیں تین کام کرنے ہوں گے جب کوئی کھٹ بٹ ہو جائے جب کوئی اوپر نیچے بات ہو جائے تو اس کو چھپانے کی کوشش کرو اچھالنے کی کوشش نہ کرو اسے چھپاؤ اسے اچھالو میں سے چھپاؤ لڑکی کی طرف سے لڑکے کی طرف سے چھپایا جائے ماں باپ تو چھپاتے ہیں سسرال اسے ابھارتے ہیں تو اللہ کا حکم ہے اسے چھپاؤ اسے ابھارو نہیں اسے چھپاؤ دوسرا کام کیا ہے وقت کرو دل کو صاف کرو تیسرا کام کیا ہے سب اسے معاف کرو یہ تین کام جس گھر میں ہوں گے وہ گھر آباد رہے گا جس میں یہ تین کام نہیں ہوں گے وہ گھر برباد ہو جائے گا تو گھر کو آباد کرنا ہے تو اچھے اخلاق کے ساتھ مل سے دوست کے ساتھ گھر گزر کے ساتھ اس میں جھگڑا نہیں ہوتا علی اور فاطمہ سے مقدس جوڑی نبیوں کے بعد کون پیش کر سکتا ہے نبیوں کے بعد سب سے حکیم سب سے اعلیٰ سب سے افضل جوڑی حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا آپس میں جھگڑا ہوا وہ نکل کے ناراض ہو کے گھر سے باہر چلے گئے کسی اللہ کے نبی آئے دیکھا بیٹی اداس بیٹھی آپ نے کہا فاطمہ کیا ہوا میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا کدھر ہے کہا باہر نکل گئے تو آپ ان کی تلاش میں باہر نکلے تو وہ مسجد میں لیٹے پڑے تھے تو آپ نے ان کو پیچھے سے لا سمجھا ابا سوراب یہاں آپ کو ابو سوراب کا لطف ملا ہے آپ لیٹے ہوئے تھے تو ساری مچھلی گئی تھی جسم پر تو آپ نے کہا ابو سوراب یہ محبت کا لفظ سازش میں یہ بتانا تھا کہ میں ابھی سے محبت کرتا ہوں ہو جاتی ہے اور گھر لائے اور لیٹ گئے زمین پر لیٹ گئے ادھر حضرت علی کو لٹایا ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا اور بیچ میں لیٹ گئے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے اپنے سینے پر لا کر جوں دونوں کا ہاتھ ایک دوسرے گئی کہاں جی ہو گئے اس کے بعد آپ باہر نکلے تو بڑے خوش خوش تو صحابہ نے کہا یار رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں فرمایا علی اور فاطمہ کی سزا کرا کے تو انسان ہونے کے ناطے یہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے اس کو گرا بنا لینا اور اس کو دل میں بٹھا لینا اس سے گھر برباد ہو جاتے ہیں ہمیشہ گھر جو چلے گا یہ درگزر کی پالیسی سے چلے گا یہ پکڑ پھکڑ سے نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ نے عورت کو پتلی سے اللہ کے نبی نے فرمائی پتلی سے پیدا ہوئی ہے چل ہو گئے پھر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا اس کے ساتھ کرنا کرنا پھر اللہ تعالیٰ نے الٹی طرف سے پیدا کیا ہے دل ہے دل کی طرف پیدا کر کے اشارہ کیا ہے کہ عورت ماں کے روپ میں بیوی کے روپ میں بیٹی کے روپ میں بہن کے روپ میں خالہ کے روپ میں جس روپ میں بھی ہو اس کو دل کے قریب رکھو دل سے دور مت رکھو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ادھر سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے عالم علیہ السلام کی طرح عورت کو نہیں بنایا کہ پتلا بنا کے ڈال دے اور ننگی پڑی ہو کر کپڑے پہنائے تو رو ڈالے اور کپڑے پہنائے آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو عورت آپ کے دائیں طرف بیٹھی ہوئی تھی آپ کے بائیں طرف بیٹھی ہوئی تھی اور پورے کپڑوں میں تھی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ چھٹی ہوئی چیز ہے معذر چیز ہے محترم چیز ہے اللہ نے اما ہوا کا پتلا بنا کے زمین پر نہیں ڈالا اور اس پر سے ننگا نہیں چھوڑا اور اس نے ایسے روح ڈال کے پھر کپڑے نہیں پہنائے بلکہ آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو اما ہوا بیٹھی ہوئی تھی یہ عزت شریعت نے دی ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہمیں بھی یہ حکم ہے چاہے بیٹی کے روپ میں ہو ماں کے روپ میں ہو بیوی کے روپ میں ہو اگر وہ بیوی کے روپ ہے تو اللہ کا نبی کہتا ہے بہترین مسلمان جو بیوی سے لوگ کرے وہ ماں کے روپ میں ہو تو اللہ کا نبی کہتا ہے ماں کے کروں اگر جنت ہے وہ بہن کے روپ میں ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بہنیں دی اور اس نے بہنوں کے سر سے ہاتھ رکھا اور ان کا حق ان کو دیا شادی کے بعد بھی ان کا حال پوچھتا رہا اور شادی کے بعد بھی ان کو نہیں بھلایا اور وہ مر گیا تو اس جنت واجب ہو وہ کے روپ میں ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے تین بیٹیوں کی شادی کی وہ جنت میں میرا ساتھی بن گیا ایک صحابی نے کہا اگر دو ہوں تو جس نے دو کی شادی کی وہ جنت میں میرا ساتھی بن گیا ایک نے کہا جس کی ایک اور آپ نے کہا جس نے ایک بیٹی کی شادی کی وہ جنت میں میرا ساتھی بن گیا دس بیٹوں کی شادی کرو جنت کا آواز نہیں ہے ایک بیٹی کی شادی کرو جنت کا آواز آنے میں تو بھائی یہ زندگی کے خوبصورت اصول ہیں میں ایسے نکاح کے موقعوں پہ بتایا کرتا ہوں کہ اس وقت بس ایسا ہی سب کچھ سمجھا جاتا ہے اخلاق سے گھر آباد ہوتا ہے اخلاق سے چیزوں سے نہیں اخلاق جیسے کاروباری لوگوں میں ہوتا ہے لڑکا کیا کرتا ہے کیا فیکٹری کیا ہے دکان کیا ہم جو دار ہیں ہمارے سر زمین کتنی ہے ہمارا یہ پوچھا جائے تو میرے خاندان ایک بچی کی منگنی ہوئی تو میں نے اس کی خالہ سے پوچھا میں کہا ماسی وہ لڑکا کیا کرتا ہے تو ماسی پتر ہوتے چودہ ہیں چودہ مربع مطلب یہ ہماری ہماری وہ ہے معاشرت میں نے پھر کہا میں نے کہا وہ لڑکا کیسا ہے تو ماسی کا پتر ہوتے چودہ مربع چودہ مربع میں نے پھر تیسری دفعہ کہا تھا میں نے کہا ماسی لڑکا کیسا ہے یعنی پتر ہوتے چودہ مربع چودہ ایسا اندر میں اتر گیا ہے کہ انسان ہونے کو دیکھ کر کوئی نہیں لڑکا کیا کرتا ہے ہمیں دلیوں سے ایک سال بعد طلاق ہو گیا ہمارے خاندان کی سب سے نیک بچی ایک سال کے بعد طلاق ہو تو مربوں سے تو زندگی نہیں گزرتی زندگی تو اخلاق سے گزرتی تو اخلاق ایک ایسا سرمایہ ہے جس سے غریب کا گھر بھی امیر کا گھر بھی ہمیشہ آباد رہے اور اس میں لڑکے والوں کا زیادہ بنتا ہے ذمہ داری تو کسی کی بیٹی کو لے کے جاتے یہاں ایک بول پر ایک بول پر کسی کی بیٹی اجنبی کے ساتھ ساری زندگی کے لیے جانے کے لیے تیار ہو جائے تو ان کے ذمہ اس کو ایسی محبت ہے کہ وہ اپنا سب کچھ پہلے اس کو میں ڈالیں محبت سے ہر چیز آپ آدمی کروا سکتا ہے سب کے ساتھ دان ڈپٹ کے ساتھ گھر برباد ہو جائے اولاد کا اثر پڑ تو آپس میں پیار محبت اور سلو یہ وہ آپ کا جس سے گھر کی آبادی آتی منظر گزر سے گھر آباد ہوتا ہے حضرت نے حضرت نمونہ کی باری تھی اللہ کے نبی کی آپ ان کے ہاتھ چھوڑے ہوئے تھے ایک ایک رات گزارتے تھے آپ کو پیشاب آیا آپ اس سے باہر چلے گئے حضرت نمونہ کی آنکھ کھلی تو چار پل سے آپ غائب تو ان کو نفس میں نا چکر دے ہو میری باری میں مجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے تو انہوں نے غصے میں اندر سے کنڈی لگا جب ہمارے نبی واپس آئے تو دروازہ بند میں نے دروازہ تھا دروازہ کھولو کا نہیں چھوڑوں گی تو کیا ہوا تو مجھے چھوڑ کے کے کسی اور پاس جاتے ہیں اللہ جی منظور نہیں ہاف مجھے تو پیشاب آیا تھا میں اس لیے باہر نہیں تھا نہیں مجھے سارا پتا ہے مجھے چھوڑ کے گئے آپ دوسری کے پاس رام نے کہا اللہ جی بندی میں اللہ کا نبی ہوں اللہ کا نبی بھی کبھی خیالت کر سکتا ہے تو پھر ان کو ایک دم جھٹکا لگا وہ خامد ہونے کا پہلو غالب آ گیا تھا نبی ہونے والا بھول گیا تھا میں نے کہا ہو ہو یہ تو اللہ کے رسول ہیں تو آپ جلدی سے دروازہ کھولا تو آپ مسکراتے ہوئے اندر آئے اور جاتے آرام سے چار پڑے سے دراز ہو گئے تو ہمارے علاقے کا ہوگا تو جوتا اس میں نکالا یہ اچھے اخلاق ہمارے نبی نے ہمیں سکھائے جو ان اخلاق کی رعایت کرے گا تو اس کے گھر میں کبھی بھی کبھی بھی نہیں کرو گی کی نہیں کرے گا تو سونے چاندی میں توڑ کر بھی گھر کو آگ لگا سڑک سے گھر ہر طرف دھواں اٹھ رہا ہے اور پیچھے دیکھو گے تو یہ زبان کے گندے بول ہیں اور بس اخلاقیاں ہیں جن کی لکڑی میں ایسی آگ ہے کہ سات سمندر کا پانی بھی نہیں بجھا پا رہا یہ جو ٹوٹ چکی ہے یہ زندگی کے بڑی ضروری چیزیں تھیں اوپر میں بتا دیا کرتا ہوں ربنا آتنا في الدنيا حسنة إلى آخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما صدقت وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى ونسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على النبي الكريم آمين فبيا قدر جلدی نکلنا ہے پندرہ منٹ کے بعد جماعت ہوگی اس لیے وضو کر Thank you.